باب نمبر تین پت جھڑ کا موسم تھا شیشم نیم اور بکائن کے پتے دن بدن پیلے ہو کر گرتے جا رہے تھے اور موسمی بگولے انہیں اڑاتے پھرتے تھے دھوپ کا زور ٹوٹ چکا تھا اور ہوا میں جاڑوں کا بدلتا ہوا رنگ تھا کپاس کی فصل تقریباً چنی جا چکی تھی اور اس کی ٹہنیوں کے ڈھینگر اٹھا لیے گئے تھے اس من چٹھی سے اب کسان حکے کی چلموں کے لیے آگ بناتے تھے جبکہ اس کا ایک حصہ کھلیانوں میں ذخیرہ کر لیا گیا تھا تاکہ سردیوں کی بارش میں گیلے بالن کے ساتھ چولہوں میں جلانے کے کام آئے اس سے فارغ شدہ کھیت اب گیہوں کی بیائی کے لیے تیار کیے جا رہے تھے خشک مٹی کو پانی سے گہرا نم کر کے دھوپ اور ہوا میں چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ اس کی رگوں میں نئی توانائی پیدا ہو اور جب ہل چلے تو زمین کے لب تازہ بیج کو وصول کرنے کے لیے داہو جائیں وطر کے انتظار میں کسانوں کو چند روز کی مہلت مل گئی تھی جس کو وہ روئی منڈی میں لے جانے مقدموں کی پیشیاں بھگتنے چھوٹے موٹے جھگڑے چکانے شادی بیاہ کے میلوں ٹھیلوں اور دنیا کے دیگر کاموں میں صرف کر رہے تھے جو لوگ ان مصروفیات سے فارغ ہو چکے تھے وہ کھیتوں کا ایک چکر لگانے اور مویشیوں کی دیکھ بھال کے بعد رات گئے تک ایک دوسروں کے ڈیرے پہ بیٹھے ہوکے گڑگڑاتے اور باتیں کرتے رہتے تھے سن انیس سو سینتالیس کا سال تھا اور یعقوب بھوان ابھی اپنی بیوی کے بھائی عمر دراز کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا یہ موزہ ڈڈی والا تھا جہاں زیادہ تر راجپوت قوم کے لوگ آباد تھے اتفاق سے یہ یعقوب بھوان اور بھگت سنگھ دونوں کا سسرالی گاؤں تھا گو سکھوں کے کنبے اب یہاں سے کوچ کر کے جا چکے تھے عمر دراز کی بہن اور یعقوب بھوان کی سالی جو اپنی بہن کی فوتگی کے بعد اس کا نو مولود بچہ پالنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی تھی اپنے خاون احمد خان کے گھر ساتھ والے گاؤں موزہ چک مڑور جو عرف عام میں چک بیاسی کہلاتا تھا وہ رہتی تھی جو بیشتر راجپوتوں کی ہی آبادی تھی اوانو کا ایک قریبی گاؤں شجا آباد تھا اور دوسرا جہان آباد جو کچھ فاصلے پر واقعہ تھا گو اتنا دور نہ تھا کہ پیدل چل کر نہ جایا جا سکے نور پور اس علاقے کا بڑا قصبہ تھا جہاں ڈسپینسری بڑا تھانہ ڈا خانہ اور نائب تحصیلدار کی کچہری واقعہ تھی انتظامی امور کی روح سے یہ علاقہ تحصیل لاہور کا حصہ تھا یعقوب عوان کی آمد کے بعد جو سب سے پہلی تبدیلی رونما ہوئی وہ اس کے نام سے عوان کا لفظ حذف کیا جانا تھا یہاں سب لوگ نام کے ساتھ اپنی قوم کا لفظ کبھی کبھار صرف لکھنے پڑھنے کی حد تک یا پھر تکلیف کے طور پر استعمال کرتے تھے عام تخاتب اور گفتگو میں محض نام ہی بلایا جاتا تھا پہلے پہل جب یعقوب اوان کو خالی اس کے نام سے مخاطب کیا گیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ننگا ہو گیا ہے مگر آہستہ آہستہ وہ اس کا عادی ہو گیا اعجاز کی آن کہلانے کی عادت اتنی پکی نہ بنی تھی اسے اس تبدیلی کا احساس ہی نہ ہوا ایک شام کو عمر دراز کے احاطے میں حکا گرم تھا اور شجا آباد سے تین آدمی ایک تجویز لے کر آئے ہوئے تھے یقوب شیر بہادر مخاطب ہوا تو اس گاؤں کا داماد ہے یقوب شیر بہادر مخاطب ہوا تو اس گاؤں کا داماد ہے ہماری بیٹی تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہے مگر خدا کا شکر ہے کہ تو سکھوں کے گھر سے جان بچا کر نکل آیا ہے تیرے بچے تیرے پاس رہ گئے ہیں ایک تو بیچارہ مہاتڑ ہے مقدر میں زندگی لکھی ہے تو بچ جائے گا اب تو جو دو چار قلعے الاٹ کرانے کے لیے جوتیاں چٹکاتا پھرتا ہے تو کون تجھے سیانہ کہے جس دن یعقوب بھوان زینب کے مردہ جسم کو چھوڑ کر چار پائی سے اٹھا اور باہر صحن میں جا کر بیٹھ گیا تھا اس دن سے اس کا ذہن رک چکا تھا ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی فرق آ گیا تھا بینائی گو متاثر نہ ہوئی تھی مگر یوں معلوم ہوتا تھا کہ نظر ٹھہر گئی ہے وہ جب منہ اٹھا کر بات کرتا تو نہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر ہوتا اور نہ آنکھوں میں پہچان ایسا لگتا جیسے سینے سے اوپر اوپر کی بات کر رہا ہو میری ساڑھے بارہ کلے زمین ہے یقوب عوان نے کہا اوے بے عقلے ہے کہاں وہ تو ادھر رہ گئی اب واپس جانے آنے کی آد اب واپس جانے آنے کی بات چھوڑ ادھر بے انت زمین ادھر بے انت زمین خالی پڑی ہے لوگ اٹھ اٹھ کر قبضہ کر رہے ہیں اب تو اپنی قوم میں آ گیا ہے ادھر امانوں میں اتفاق ہے تیرا لڑکا اللہ کے فضل سے جوان ہے ہم تین گھرانے متفق ہیں تو بھی آ کر ساتھ مل جا رائے بشن داس کے دس مربع خالی پڑے ہیں ڈھائی ڈھائی ہر ایک کے حصے آ جائے گا اعجاز اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا اس نے پوچھا وہ ہماری ملکیت میں ہو جائیں گے ہاں کیسے جتھا بنا کر جائیں گے زمین پر بھوشن داس کے کمی بیٹھے ہیں انہیں ڈرا دھمکا کر بگا دیں گے اور قبضہ کر لیں گے ساری دنیا کر رہی ہے زمین تو مہاجروں کے محکمے کی ہے اعجاز نے کہا یقوب مہاجی نہیں تو کیا ہے تین مہینے سے بارہ قلعے کے کاغذ لے کر پھر رہا ہے کیا ملا اس کو ہم کہتے ہیں قلعے ولے چھوڑ عرضی نویز کو پچاس روپے چڑھا تو قلعے کی جگہ مربع لکھ دے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا پھر اپنی ٹولی جا کر قبضہ کر لے گی کاغذ ہمیں پکڑا دے آگے ہم جانے اور ہمارا کام محکمے والوں کو کیا جواب دیں گے اعجاز نے پوچھا میں کہتا ہوں اس کام کو ہمارے پر چھوڑ دے فلک شیروان مہاجرین کے محکمے میں ڈپٹی چیف کمشنر لگا ہوا ہے علی بہادر نے تشریح کی نور پور کے عوانوں کو اس نے مہاجنوں کے امرودوں کا باغ الاٹ کرا کے ابھی دیا ہے کاغذ واغذ سب اپنے پاس سے بنا کر دیے ہیں برادری کا آدمی ہے ہل نہیں سکتا ساری قبضے کی بات ہے شیر بہادر بولا ایک بار جا کر بیٹھ جائیں تو پھر کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا دفتری کام فلک شیئر کرتا رہے گا بس ایک چھوٹے موٹے کلیم کے کاغذ کی ضرورت ہے کیوں یقوب منہ سے کچھ بول ہاں یا نہ کر یقوب بھگوان نے بے جان سا چہرہ اٹھا کر شیر بہادر کو دیکھا اس کی آنکھوں میں بے سمجھی کی ٹھہری ہوئی پتھراہٹ تھی میرے ساڑھے بارہ قلعے ہیں وہ بولا جاز تیرے ابے کی تو عقل بند ہو گئی ہے شیر بہادر جاتے جاتے بولا اب تو ہی اسے سمجھا کاغذ کے بدلے آدھا مربع اس کے حصے سے اوپر دیں گے آدھی حویلی بھی تیرے نام کر دیں گے اور تجھے کیا چاہیے پر یہ دیر کرنے والا معاملہ نہیں بڑے لوگوں کی نظریں اس جائیداد پر لگی ہوئی ہیں ایسے موقع بار بار نہیں آتے اب اس بات کو بارہ برس گزر چکے تھے وہی موسم آن لگا تھا شیشم کے پیڑ ننگے ہوتے چلے جا رہے تھے اور ہوا کی تار ٹوٹ ٹوٹ کر جگہ جگہ سے چھوٹے بڑے خود مختار دائروں میں چپاکے مارتی ہوئی اٹھ رہی تھی گرے ہوئے پتے ان دائروں کے اندر لٹو کی طرح چکر کھاتے ہوئے اٹھتے اور پھر گر کر بکھر جاتے تھے دھوپ میں ہلاوت آتی جا رہی تھی اس وقت دن ڈھلنا شروع ہو چکا تھا مگر اعجاز کا ذہن دوپہر کے وقت سے ابھی تک پریشان تھا وہ اسکول چھوڑ کر گھر آ گیا تھا گھر پہنچ کر وہ کچھ کھائے پیے بغیر سیدھا چار پائی پر جا کر لیٹ گیا سر دبا دوں سکینہ نے ایک دو بار پوچھا مگر اعجاز نے نفی میں سر ہلا کر آنکھیں مون لی تھیں جب وہ چار سال کا تھا تو گھوڑے پر بیٹھنے کی ضد کیا کرتا تھا اس کا دادا ایوب وان اسے رنگیلی پر اپنے آگے بٹھا کر کھیتوں کو لے جاتا تھا اس وقت ایوب بھوان کی نظر بند ہونا شروع ہو چکی تھی بچہ سر موڑ کر دادا کے منہ کو دیکھتا اور جواب دیتا ہاں چل پھر ذرا دھیان سے بیٹھ ایوب بھگوان کہتا اور باغے کھینچ کر احتیاط سے رنگیلی کو کھال کے اوپر سے گزار لیتا نظر خراب ہونے کے باوجود ایوب بھگوان آخری دم تک کھیتوں میں کام کرتا رہا تھا اعجاز بچپن سے اس کی کہانیاں سن سن کر بڑا ہوا تھا وہ اپنی ماں کو تو ماں مگر دادا کو باپ سمجھتا تھا یعقوب بھگوان کی حیثیت بچے کے شعور میں صرف ایسے وجود کی حد تک تھی جو رات کو اس کے اور اس کی ماں کے برابر والی چارپائی پر سوتا تھا اور رات بھر کھانستا رہتا تھا اس نے کبھی کھیتوں میں حل نہ چلایا تھا سارا سارا دن کھیس کی بکل میں کھیتوں کے کنارے بیٹھا رہتا تھا اس کے پاس صرف ایک ہی کہانی تھی جو وہ کبھی کبھار سنایا کرتا تھا اور وہ بھی ایسی جس سے خوف آئے کہ کس طرح ایک تنگ سی کھندک میں گیس کا ناگہانی حملہ ہوا تھا جس نے سینہ مڑوڑ کے رکھ دیا تھا اور جان لبوں تک آ گئی تھی دادا کی کہانیاں مختلف اور متفرق تھیں وہ گھڑ سواروں کی وارداتوں کی نیزہ زنوں ڈکیتوں اور عزتوں کے انتقاموں کی داستانیں تھیں جن سے جی پھڑک اٹھے اعجاز چھ سال کا تھا جب دل کے دھڑکے سے دادا کھڑا کھڑا دھڑام سے گر کر مر گیا تھا یعقوب عوان کوشش کے باوجود اپنے باپ کے آدھے دھڑ کو بھی نہ ہلا سکا تھا جسے چار کڑیل جوانوں نے اٹھا کر چار پائی پر ڈالا تھا اس دن سے بچے کی زندگی گویا اپنے محور سے ذرا ہٹ کر ایک متزلزل کیفیت میں قائم ہو گئی تھی جیسے کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا مسلسل توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں ہو ایک عرصے تک اس نے اپنے آپ کو یکا و تنہا پایا یعقوب افغان کی تمام تر جاہریت گویا اسی ایک رات کو ختم ہو چکی تھی جب وہ زینب کو اس کے گھر سے نکال کے لایا تھا اب وہ محض ایک اکائی کی صورت میں اندر اور باہر گھومتا تھا جس کے گھر کا انتظام زینب کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا آہستہ آہستہ جیسے جیسے سال گزرتے گئے اعجاز کے دل میں اپنے باپ کی حیثیت کا شعور جاگنے لگا پہلے پہل اسے اپنے آپ کو باپ کی سرپرستی میں دینے سے کچھ حاصل نہ ہوا یعقوب اوان نے عمر بھر میں اپنی زندگی سے صرف ایک بات کی تلقین کی تھی کہ بیٹا تعلیم حاصل کرو جب اعجاز پندرہ سال کی عمر میں گھر آ کر اپنے باپ سے مخاطب ہوا اب باپ میں دسویں جماعت میں پاس ہو گیا ہوں تو یعقوب اوان بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑا اس کے اگلے دانت گر چکے تھے اور چہرے کی جلد کاغذ سے باریک ہو کر رہ گئی تھی اس وقت دفتن اعجاز کو احساس ہوا کہ ان دونوں کی جگہ ایک دوسرے سے بدل دی گئی تھی اب باپ اس کی حفاظت میں آنے کا حقدار تھا سو بار چاچے کو کہا ہے میرے ابے سے ادھار لے کر آدھی زمین چھڑوا لے سنتا ہی نہیں سکینہ نے اعجاز سے کہا سکینہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی تھی اب اعجاز نے پہلی بار اسے جواب دیا ابے کو کرنے دو جو وہ کرتا ہے باپ کے بارے میں دو دلا احساس رکھنے کے باوجود اعجاز کے دل میں اس کی محبت ہولے ہولے پل رہی تھی اس کے باپ نے زندگی بھر کوئی شکایت نہ کی تھی نہ صحت کی خرابی کی نہ کھانسی کے زور کی اعجاز نے اسے صرف دوبارہ بے قابو ہوتے ہوئے دیکھا تھا پہلی بار جب چمبیلی مری تھی اس وقت وہ گھوڑی کے پاس زمین پہ بیٹھا کئی منٹ تک سر کو ہاتھوں پہ رکھے آنسو بہاتا رہا تھا دوسرا موقع اس رات کو آیا تھا جب انہوں نے گاؤں چھوڑا سرفراز پیدا ہوا اور زینب نے جان دے دی تھی اس موقع کے بعد اعجاز نے اپنے باپ کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا تھا سوائے اس وقت کے جب اعجاز نے اسے میٹرک پاس کرنے کی خبر سنائی تھی اعجاز کے اپنے اندر اس حادثے نے احساس کی ایک ایسی چکڑ پیدا کر دی تھی جس نے اس کے حواس میں گویا ایک ساتھ نرمی اور سختی کا ملا جلا نظام رائج کر دیا تھا یہ اس کی متزلزل زندگی کی مزید ایک منزل تھی مگر ایسی منزل کہ جس نے اس کے اندر ایک کھوکھلے توازن کو جنم دیا تھا جو صرف اسی کی ذات سے مخصوص تھا باپ کی سادہ لوئی اور کنات نے اعجاز کے اندر سادہ لوئی اور کنات تو نہیں مگر فقط سادگی اور بیش بہا عظم کا پودا سینچا تھا اس رات کے بعد اپنے باپ کے لیے اس کے دل میں جہاں محبت اور حفاظت کے جذبات رہے تھے وہاں گہری ہم نوائی اور رحم کا نیا احساس پیدا ہو گیا تھا اس دن کے بعد ہر چند کے اسے یعقوب افغان کی سوچ کے رک جانے کا علم تھا مگر اس نے کبھی اپنے باپ کی بات نہ کاٹی تھی جب یعقوب افغان نے اس کا رشتہ طے کر کے باہر ہی باہر باقی کی آدھی زمین بھی رہن کر دی تھی اور شادی پر زیور اور کپڑے کے علاوہ دس دیگیں پکوا کر ساری برادری کو مدعو کیا تھا تو اعجاز اس کے کسی کام کی مخالفت نہ کر سکا تھا اعجاز نے اپنے دادا ایوب بھوان کو جو مکمل سایہ اپنے بیٹے کو مہیا کرتے ہوئے دیکھا تھا یعقوب بھوان کی موت کے بعد اعجاز کا وہ تمام تر جذبہ سرفراز کو منتقل ہو گیا تھا سرفراز بستہ اٹھائے گھر میں داخل ہوا بھوک لگی ہے وہ بستہ پھینک کر بولا پہلے بستہ سیدھا کر کے رکھ سکینہ نے سختی سے کہا آبی آبی کچھ نہیں چل بستہ سیدھا کر تجھے لالے کی بات یاد نہیں رہتی سرفراز ہاتھ پاؤں چھڑکاتا ہوا جا کر بستہ جو الٹے منہ آدھا چار پائی سے نیچے لٹک رہا تھا سیدھا کر کے رکھنے لگا بتو پکائے ہیں سکینہ اب نرمی سے بولی چنگیر میں روٹیاں رکھی ہیں اعجاز نے آنکھیں کھول دیں آہستہ آہستہ وہ اپنے خیالات سے باہر نکل آیا اس کا جی گھبرا رہا تھا وہ چار سے اٹھ کر دروازے کی جانب چل پڑا باہر جا رہا ہوں وہ سکینہ سے بولا واپس آ کر کھانا کھاؤں گا لالا میں بھی آؤں سرفراز نے پوچھا تم روٹی کھاؤ کھا لی ہے سرفراز نے جلدی سے آدھی روٹی ہاتھ پہ رکھی اس پہ بچا ہوا سالن انڈیل کر وہ اعجاز کے پیچھے دوڑ پڑا دونوں چلتے ہوئے گاؤں سے باہر نکل آئے اعجاز ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھے سر جھکائے چلا جا رہا تھا سرفراز احتیاط سے ہاتھ پہ دھری روٹی کے نوالے توڑ توڑ کر بینگنوں کے سالن سے لگاتار کھا رہا تھا سرفراز احتیاط سے ہاتھ پہ دھری روٹی کے نوالے توڑ توڑ کر بینگنوں کے سالن سے لگا کر کھاتا ہوا پیچھے پیچھے چل رہا تھا جب وہ اپنے کھیتوں سے بھی آگے نکل آئے تو سرفراز نے پوچھا لالا کہاں جا رہے ہیں اعجاز جو اپنے خیال میں چلا جا رہا تھا چونک پڑا گھر چلے جاؤ سرفراز نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا کچھ دور جا کر سرفراز نے کہا مجھے پیاس لگی ہے چلو اس کنویں سے پانی پیتے ہیں اعجاز نے کہا کنواں ساکن پڑا تھا اعجاز نے گاڑی میں ہاتھ جمائے ہوئے دو چکر کاٹے اور کاٹتے اس کا دم پھول گیا اگلے سرے پر سرفراز نے ٹین کی نالی سے گرتی ہوئی پانی کی دھار سے منہ لگا کر گھونٹ گھونٹ پانی پیا پیاز بجھانے کے بعد سرفراز نے دونوں ہاتھ نالی کے آگے رکھ کر پانی روک دیا لالا آ جاؤ وہ بولا اعجاز بھاگ کر پہنچا سرفراز نے ہاتھ اٹھائے تو سرفراز نے ہاتھ اٹھائے تو بکیا پانی گرنے لگا اعجاز نے اوک سے اس کے چند گھونٹ پیے پھر دونوں نے آستینوں سے ہونٹ خوش کیے اور ہاتھ جھٹک جھٹک کر ان کا پانی خوش کیا لالا گھر چلیں سرفراز نے پوچھا میں آگے جا رہا ہوں تم چلے جاؤ نہیں سرفراز نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا نہیں سرفراز نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا دونوں پھر آگے پیچھے چلتے چلتے کچی سڑک پر پہنچ گئے چلتے چلتے سرفراز پیچھے رہ گیا اور کبھی رک کر خود رو پھولوں کو توڑنے لگتا پھر دوڑتا ہوا اعجاز سے جا ملتا اعجاز اپنے خیال میں مگن چلا جا رہا تھا حتیٰ کہ وہ ڈڈی والے کے نواں میں پہنچ گیا تھا اب وہ رائے بھوشن داس کی حویلی اور ملحقہ زمین کے برابر سے گزر رہا تھا سڑک پکی کرنے کی منظوری کئی سال پہلے ہو چکی تھی مگر ابھی کام کا شروع ہونا تھا یہ زمین دس سال پیشتر شیر بہادر اور اس کے دو عزیزوں نے اپنے نام لگوا لی تھی اعجاز نے یاد کیا کہ جب پہلی بار شیر بہادر اور اس کے ساتھی اس زمین پر قبضہ کرنے کی تجویز لے کر یعقوب اوان کے پاس آئے اور ناکام ہو کر واپس لوٹے تھے تو اس کے بعد انہوں نے مزید ایک کوشش کی تھی رہنے والے تھے اتنی بڑی جائیداد کے معاملے میں محض اپنی ڈپٹی چیف کمشنر فلک شیر اوان کی زبان پر اعتبار کرنے کی بجائے کلیم کرنے والے شخص کو دو بدو دیکھنا چاہیے تھا شیر بہادر اور اس کے ساتھی کہ جو زمین حاصل ہوگی اس میں سے اگر وہ زیادہ لینا نہیں چاہتا تو ساڑھے بارہ ایکڑ کا بہترین ٹکڑا بر لب سڑک اسے دے دیا جائے گا یعقوب اوان خوشی سے مان گیا مگر ایک اور دقت بیچ میں آن پڑی تھی فلک شیر اوان نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ کوئی یو پی کا رہنے والا مہاجر تلاش کر کے لاؤ وجہ اس کی یہ تھی کہ حکومت کے ایک قانون کے مطابق مشرقی پاکستان کا مہاجر اپنے کلیم کے اصول کاغذات مہیا کرنے کا ذمہ دار تھا جبکہ یو پی کے رہنے والوں کو ایک سادہ حلفیہ بیان کے ذریعے بیس پچیس ہزار یونٹ جائیداد الاٹ کر دی جاتی تھی فلک شیر کا کہنا تھا کہ اس طریقہ کار کے بیچ کاغذات میں نام پتے کا عدل بدل نسبتاً آسان تھا تو اردو تو بول لیتا ہے نا شیر بہادر نے یعقوب بوان سے پوچھا ہاں جنگ میں افسروں سے اردو ہی بولتا تھا مگر اب بھول گیا ہوں یا ہاں کر یا نہ کر مگر اگر مگر کا سوال نہیں ہے چل ذرا بول کے دکھا یعقوب بوان نے کچھ ہوں ہاں ہنگ کر کے کوشش کی مگر اس کے منہ سے کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا بھول گیا ہوں اچھا میرے پیچھے پیچھے دوہرا کے بول ٹھیک ہے شیر بہادر نے کہا ٹھیک ہے ابے سالے کیا بک بک لگائی ہوئی ہے لگا رکھی ہے لگا رکھی ہے اب پورا بول کے دکھا شیر بہادر نے کہا ابے سالے کیا بک بک لگا رکھی ہے شیر بہادر نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا سب نے اسبات میں سر ہلایا تھوڑی مشق کی ضرورت ہے علی بہادر نے کہا درست ہو جائے گا اچھا یقوب اب تو سمجھ کہ میں صاحب بہادر ہوں یعقوب بھوان نے بے یقینی سے پوچھا اصلی نہیں نقلی تو فرض کر لے کہ میں جائیداد الاٹ کرنے والا صاحب بہادر افسر ہوں تو سائل بن کر آتا ہے اپنا نام بتاتا ہے اور کاغذ پیش کر کے بات کرتا ہے یعقوب بھوان اٹھ کر کھڑا ہو گیا شیر بہادر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا بیٹھ جا بیٹھ جا ابھی مشق ہو رہی ہے یعقوب بھوان بیٹھ گیا ایک دو بار گلا صاف کرنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا میرا نام یقوب وان ہے یہ میرے ساڑھے بارہ ایکڑ کے کاغذات او ہو شیر بہادر ماتھے پر ہاتھ مار کر بولا بارہ ایکڑ کی گردان چھوڑ دے اللہ کے واسطے بات کو سمجھ رقبے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں بس یہ کہہ کہ یہ میرے کاغذات ہیں میرا نام یقوب وان ہے اس نے دوبارہ شروع کیا یہ میرے کاغذات ہیں وہ رک کر شیر بہادر کو دیکھنے لگا ہاں ہاں آگے بول شیر بہادر نے کہا ابے سالے کیا بک بک لگا رکھی ہے یقوب امان جلدی سے بول اٹھا شیر بہادر نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ لیا اوئے بے اکلے یہ تو صرف مثال کے طور پر سکھایا تھا مثال کے طور پر ہاں ہاں وہاں پر تو جی جناب کر کے بات کرنی ہوگی یعقوب ابوان نے گلا صاف کیا اچھا میرا نام یقوب اوان ہے یہ میری جائیداد کے کاغذ ہے جی جناب یعقوب اوان نے دوبارہ گلا صاف کیا اور سانسیں برابر کی جی جناب وہ آگے نہ چل سکا تو آنکھیں کھول کر شیر بہادر کو دیکھنے لگا شیر بہادر انتہائی مایوسی اور غصے کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا چل اٹھ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں اس کا تو دماغ بند ہے ادھر سے فارغ ہو کر شیر بہادر اور ساتھیوں نے دوڑ دھوپ کر کے یو پی سے ہجرت کر کے آیا ہوا ایک آدمی تلاش کر لیا جس کے کاغذات میں رد و بدل کر کے ملک فلک شیر نے رائے بھوشن داس کی حویلی اور دس مربع زمین غیاس الدین انصاری مہاجر از فیض آباد یو پی کو الاٹ کروا دی تھی ملک فلک شیر اب ریٹائر ہو چکے تھے انہوں نے بادامی باغ میں حوضری کی دو فیکٹریاں اور ملحقہ زمین و مکانات اپنے کچھ عزیزوں کو جو مہاجر ہو کر آئے تھے الاٹ کروا دی تھی یہ فیکٹریاں پھیل کر دھاگا اور کپڑا بنانے کے لیے کارخانوں میں تبدیل ہو چکی تھی جن میں ملک فلک شیر اور ان کے بھائی کا بڑا حصہ تھا جہاں آباد کا ملک عالم جہاں فوت ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا ملک جہانگیر اوان ملک فلک شیر کا بہنوئی اور علاقے کا ایم ایل اے تھا اس نے بھی فلک شیر کی اعانت سے مزید بارہ مربع متروکہ اراضی کو اپنی ملکیت میں شامل کر لیا تھا ملک جہانگیر کو اعجاز کئی بار دیکھ چکا تھا مگر فلک شیر صرف ایک مرتبہ اس کی نظر سے گزرا تھا جب وہ علی بہادر کے بیٹے کی شادی میں شرکت کی خاطر آیا تھا شادی رائے بھوشن داس کی حویلی میں منعقد ہوئی تھی حویلی کی عمارت سے اگلے احاطے کی دیوار کے اندر کئی چھوٹے بڑے کمرے ایک کتار کے اندر تعمیر شدہ تھے جو کسی زمانے میں گھوڑوں اور دوسرے زرعی مویشیوں اور ان کے رکھوالوں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتے تھے ان میں سے چار بڑے کمرے غیاس الدین انصاری مہاجر اور اس کے خاندان کو دے دیے گئے تھے ان کے لیے ایک مربع زمین بھی چھوڑ دی گئی تھی جس پہ آٹھ انسانوں کے اس کنبے کی خوشی سے گزر اوقات ہوتی تھی باقی کی زمین اور حویلی شیر بہادر اور اس کے دو ساتھیوں نے معمولی رقم کے عوض یاس الدین انصاری سے خرید لی تھی جس طور رات کی رات میں ایوانوں نے بشن داس کے کمیوں کو بگایا اور جائیداد پہ قبضہ کیا تھا اسے دیکھ کر گیاس الدین انصاری نے بلا چون چرا رجسٹری کے کاغذات پہ دستخط کر دیے تھے شیر بہادر اور اس کا بھائی آدھی آدھی حویلی کے مالک تھے نیز ان کے قبضے میں ساڑھے تین تین مربع اراضی تھی اپنے چچا زاد دریام کو انہوں نے دو مربع زمین دے دی تھی شیر بہادر نے برلب سڑک ایک مربع رقبہ پر سنگتروں اور لیموؤں کا باغ لگایا تھا جو اب ڈیڑھ لاکھ سالانہ پہ اٹھتا تھا لالا ایک مالٹا توڑ لوں سرفراز نے پوچھا ٹھہرو اعجاز نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ایک نسبتاً پکے ہوئے مالٹے کا انتخاب کیا یہ لو سرفراز آدھا زرد اور آدھا سبز مالٹا دانتوں سے کاٹ کر چھیلنے لگا مالٹے کی تازہ تازہ تیز بو اعجاز کی ناک میں چڑھی تو اسے گیارہ سال پہلے کی وہ رات یاد آ گئی جب اس کے ماموں کے گھر پر ایوانوں کے تینوں آدمی اپنی تجویز لے کر آئے تھے اور اس رات کو بھی عمر دراز نے خوب پکے ہوئے کھٹے میٹھے سنگتروں سے ان کی توازہ کی تھی کھٹا ہے سرفراز نے دانتوں کے نیچے سے سی کی آواز پیدا کرتے ہوئے کہا مگر مالٹا چوسنا نہ چھوڑا ایک تیز رو خیال اعجاز کے ذہن سے گزرا یہ باغ ہمارا ہو سکتا تھا اعجاز کئی بار اس حویلی اور زمین پر آیا گیا اور باغ کے اندر گھوما پھرا تھا مگر آج دوپہر کے سانحے نے اس کے ذہن کی جو حالت بنا رکھی تھی اس کے زیر اثر ان جگہوں کو دیکھ کر پہلی بار اس کے اندر کچھ افسوس کچھ احساس زیاں کچھ حسد اور کچھ غصے کے ملے جلے جذبات پیدا ہوئے تھے شجہ آباد کا میونسپل پرائمری اسکول سن باون سے مڈل اسکول کا درجہ اختیار کر چکا تھا ہیڈ ماسٹر محمد نواز چیمہ ایک پرانے استاد اور منشی فاضل کے ذریعے سے بی اے کے ڈگری یافتہ تھے بارہ بجے کے قریب انہوں نے اردو حساب اور ڈرائنگ کے ماسٹر محمد اعجاز ایوان کو جو اپنی تعلیم اور طوالت ملازمت کے لحاظ سے غیر رسمی طور پر سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تصور کیے جاتے تھے اپنے دفتر میں طلب کیا ہیڈ ماسٹر محمد نواز چیمہ ایک نہایت تجربہ کار ہوشیار اور وزادار آدمی تھے اسکول میں سخت انتظام رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ماسٹروں سے شفقت کا سلوک روا رکھتے تھے انہوں نے اعجاز کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا میں ابھی انسپیکٹر کے دفتر سے ہو کر آیا ہوں وہ بولے جی اعجاز نے احترامن جواب دیا اچھی خبر لایا ہوں سوچا کہ سب سے پہلے تمہیں سناؤں مبارکباد کا موقع ہے چیما صاحب یوں ہی سمجھو اگرچہ مطابق محاورہ یہ خالہ آنے سے پہلے چھلانگ لگانے والی بات ہوگی اعجاز ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ان کی مسکراہٹ میں شریک ہو گیا اسکول کو ہائی کا درجہ ملنے کا وعدہ لے کر آیا ہوں نواز چیما نے کہا تجویز تو تمہیں علم ہے بہت پہلے کی پیش کی جا چکی ہے ٹالتے ٹلاتے یہ وقت آ گیا ہے آج تو میں جا کر وہاں بیٹھ ہی گیا کہ ڈیسیجن لے کر ہی جاؤں گا ڈسیجن مل گیا چیما صاحب ارے بھائی ڈسیجن ایسے تھوڑی ملا کرتے ہیں یہ تو کہنے کی باتیں ہیں بہرحال وعدہ پکا لے کر آیا ہوں کہ کیس بھاری ریکمنڈیشن کے ساتھ اوپر بھیج دیا جائے گا جی پھر تو مبارکباد کی بات ہو گئی اعجاز نے کہا بات کا جواب دینے کی بجائے ہیڈ ماسٹر نے تھوڑی جھکا کر اینک کے شیشوں کے اوپر سے ایک کڑی نظر اعجاز پر جما دی یہ ایسی نگاہ تھی جو ان کے چہرے پہ عادتاً سرزنش کرنے سے پہلے نمودار ہوا کرتی تھی ایک گڑبڑ ہو گئی ہے اعجاز وہ بولے اعجاز احتیاط سے سنبھل کر بیٹھ گیا جی چیما صاحب شکایت ہو گئی ہے کس بات کی چیما صاحب تمہاری بچے تمہاری تم خوب جانتے ہو میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں پہلے بھی ایک بار اس کا ذکر کر چکا ہوں مجھے امید تھی کہ تم سنبھل جاؤ گے مگر معلوم ہوتا ہے تم نے اس وارننگ کا اثر نہیں لیا مگر چیما صاحب اعجاز نے کھنگار کر گلا صاف کیا میں تو اس کے بعد یونین کے کسی آدمی سے نہیں ملا مگر سلیم خان سے تمہاری ملاقات جاری ہے وہ تو میرا پرانا دوست ہے کوئی عہدے دار بھی نہیں یونین کا تنخواہ دار ملازم ہے صرف نوکری کرتا ہے اس کے ساتھ کبھی یونین کے کسی معاملے کی بات ہی نہیں ہوئی دور پار سے برادری کا آدمی بھی ہے ایوان صاحب ہیڈ ماسٹر چیما تنزیہ لہجے میں بولے آپ کس دنیا میں رہتے ہیں کچھ پتا ہے آپ کو پہلے دیواروں کے کان ہوتے تھے اب آنکھیں بھی لگ گئی ہیں منٹ منٹ کی خبر اوپر پہنچ رہی ہے کیوں ہم سب کی روزی گنوانے کے چکر میں ہو چیما صاحب غلطی ہو گئی مجھے خبر نہ تھی اعجاز نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں سلیم خان سے بھی ملنا چھوڑ دوں گا اب ہیڈ ماسٹر نے اعجاز کی جانب سے نگاہیں پھیر لیں جب وہ دوبارہ بولے تو اپنے آگے میز کو دیکھ رہے تھے اور ان کے لہجے میں لچکدار فولاد کی سی سختی تھی اس سے کام نہیں چلے گا بھائی ان کی گفتگو کے دوران ہیڈ ماسٹر کا لہجہ ایسی آہستگی سے درجہ بدرجہ بدلتا آیا تھا کہ اب اعجاز نے گویا پہلی بار ان کی آواز کا یہ انداز سنا اور خطرے کا احساس اس کے دل میں جاگنے لگا ایسے کام نہیں چلے گا ہیڈ ماسٹر نے کر کہا اور ایک ٹائپ شدہ کاغذ میز کی دراز سے نکال کر اعجاز کے آگے بڑھا دیا اس پہ دستخط کر دو یہ کیا ہے اعجاز کی رکتی ہوئی آواز نکلی تمہارا استعفیٰ ہے ہیڈ ماسٹر نے اکتائے ہوئے لہجے میں ہاتھ ہلا کر کہا پڑھ لو مگر میں چیما صاحب میں سلیم خان سے دیکھو محمد اعجاز تم بہت عمدہ استاد ہو کیا تمہارا خیال ہے کہ میں تمہیں ہاتھ سے کھو کر خوش ہوں مگر بیٹا معاملہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے صرف ایک آدمی کی وجہ سے اس کو تالا بھی لگ سکتا ہے میں تو از خود ملک جہانگیر عوام تک پہنچا ہوں مگر ان کا کہنا ہے کہ وہ تو زی فنکٹ ہوئے بیٹھے ہیں پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ اثر اور رسوخ استعمال کیا اور استعفے پر بات ختم ہوئی ہے نہ ڈسمس نہ ڈسچارج نہ برطرف آگے سروس ملنے میں بھی کوئی دشواری حائل نہ ہوگی یہی تمہارے حق میں بہتر ہے ورنہ تو میاں گرفتاریوں کا معاملہ تھا تمہیں علم ہے لاہور میں کیا ہو رہا ہے جی نہیں خیر چھوڑو اس بات کو تمہیں پتہ چل جائے گا اس پہ دستخط کر دو اور شکر کرو کہ تمہارے بھی خواہ ابھی دنیا میں موجود ہیں بات آگے نہیں بڑھی جس وقت سے اعجاز اسکول سے نکل کر گھر آیا تھا اس وقت سے صرف ایک بات کا غبار اس کے دل پہ چھایا ہوا تھا یہ کیسے ہوا کہ اس موقع پر اسے کچھ مہلت مانگنے کی تدبیر ہی نہیں سوجی کیوں کر اس کا ذہن اس لمحے کے اندر اس حد تک معاف ہو گیا تھا کہ کوئی ہیلا کوئی بہانہ کوئی فرصت اس کو میسر نہ آئی اور اس نے خاموشی سے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کاغذ پہ دستخط کر دیے اور اٹھ کر وہاں سے چلا آیا تھا اس نے اپنی کلاس کے ڈیسک سے اپنی ذاتی کاپی بھی نہ اٹھائی تھی اسے کلاس کے چھوٹے چھوٹے بے خبر بچوں سے شرم محسوس ہونے لگی تھی اس شرم کا غبار اس کے اندر پھیلتا جا رہا تھا لالا وہ آدمی کیا کر رہے ہیں سرفراز نے پوچھا کنواں کھود رہے ہیں اعجاز نے متوجہ ہو کر جواب دیا چلو چل کے دیکھیں ایک زمانے کے بعد اعجاز نے کنواں کھودتا ہوا دیکھا تھا اس کا رواج اب یہاں سے غائب ہوتا جا رہا تھا ٹیوب ویل کی رسم پڑتی جا رہی تھی جس کے لیے حکومت سے قرضے اور دیگر رعایتیں حاصل ہو جاتی تھیں کنویں کا گڑھا پانی تک پہنچ چکا تھا اور اس وقت اس میں چیک اتارا جا رہا تھا یہ پرانی تقریب اعجاز کے ذہن میں بچپن کے وقت سے محفوظ تھی آخری بار جب اس نے چک کنویں میں اترتے ہوئے دیکھا تو اس وقت وہ دس یا گیارہ برس کا ہوگا کبیر سنگھ والے میں کنواں کھودا جا رہا تھا اور وہ اسکول سے واپس آ کر سیدھا وہاں پہ پہنچ جایا کرتا اور جھٹ پٹا ہونے تک وہیں بیٹھا کسانوں کو زمین کے اندر سے مٹی نکالتے اور گڑے کو گہرا ہوتے ہوئے دیکھتا رہتا کنواں کھودنا ہنر مندی کا کام ہے ارد گرد کے بارہ گاؤں کے اندر سب سے بڑا ماہر کبیریے کا بلبیر سنگھ تھا جس گاؤں میں کنویں کی کھدائی کرنا ہوتی تھی وہاں بلبیر سنگھ کو لے جایا جاتا سب سے پہلے وہ مقام کا انتخاب کرتا تھا وہ بوڑھا سکھ زمین کا ایسا بھیدی تھا کہ ایک کدال مار کر بتا دیتا پانی کس گہرائی پہ نکلے گا وہ پانی کی خصلت تک سے واقف تھا کھارا ہے وہ گیلی مٹی کو سونگ کر کہتا دیسی کماد ہو جائے گا پر رسدار نہ ہوگا پھٹی بھی نکل آئے گی اناج بونے کے خواہش مند زمیندار بلبیر سنگھ کے پیچھے آگے مقام کی تلاش میں چل پڑتے رقبہ تو ختم ہونے کو ہے بلبیر سنگھ جی وہ تفکر سے کہتے اپنے رب پر بھروسہ کر قدم قدم پر اس کے کرشمے ہیں رقبے کے اندر سچا پانی مل بھی جائے گا زمیندار پوچھتا زمین کے کھیل آسمان کے کھیل سے دگنے ہیں پاپے مرلے مرلے کے نیچے الگ الگ نالا بہتا ہے کوئی کڑوا کوئی کسالا کوئی میٹھا آپس میں ملتے جلتے نہیں سب کے اپنے اپنے رستے ہیں اپنی اپنی چال جیسے میری چال الگ اور تیری چال الگ دونوں مل بھی جائیں مگر خصلت ایک نہیں ہو سکتی بلبیر سنگھ کا کول پورا اترنے والا تھا جس جگہ پہ وہ کدال رکھ دیتا وہیں پہ دائرہ کھینچ کر کھدائی شروع کر دی جاتی کھدائی زمین میں گڑا نکالنے والوں کا کام نہیں تھا اس کے الگ کاریگر تھے جو عموماً بلبیر سنگھ کے ساتھ جگہ جگہ چلتے تھے گڑھے کا قطر اس کی دیواروں کا عمود اور ان کی گلائی ہر لمحے یہ باتیں دھیان میں رکھی جاتی تھی مضبوط رسیوں سے بندی بڑی بڑی بالٹیاں چاروں جانب سے لٹکائی جاتی اور مٹی سے بھری ہوئی اوپر کھینچ لی جاتی ان کی مٹی آس پاس کے کھیتوں میں پھیلا دی جاتی تھی بلبیر سنگھ ہاتھ میں شیشنگ کی چمک پکڑے ہر دم گہرے ہوتے ہوئے گڑھے کے گردا گرد چکر لگاتا اکاب کی سی نظر ہر کدالیے پہ جمائے زمین کے ہر دھارے کی مٹی کے مطابق ہدایات دیتا ہوا دن بھر گھومتا رہتا ایک دھارا ریتلی مٹی کا ہوتا تو اگلا چکنی مٹی کا اور اس سے آگے بربری گاچی کی شکل کا نکلتا کھودیے ہر دھارے کی سختی اور نرمی کو جانچ کر کدار لگاتے کہ کہیں پہ ہاتھ حساب سے کم یا زیادہ بھاری نہ پڑ جائے کہ گلائی میں فرق آ جائے گا حتیٰ کہ کھوتے کھوتے تہ سے کیچڑ نکلنے لگتا جو بتدریج پتلا ہوتا جاتا جب گدلے پانی کی لہر چڑھتی تو بالٹی بھر اوپر کھینچا جاتا پھر باریک ململ کے ٹکڑے کو دوہرا چوہرا کر کے اس میں پانی کو چھاننا جاتا سب سے پہلے بلبیر سنگھ صاف پانی کا گھونٹ بھر کر منہ میں کنگالتا کنویں کے مالکان کے علاوہ گاؤں کے سب لوگ جنہیں پانی نکلنے کی خبر پہنچ چکی ہوتی یہ دیکھنے کے لیے دم سادے کھڑے ہوتے کہ بلبیر سنگھ پانی کو تھوکتا ہے یا کہ نگل جاتا ہے جیسے ہی گھونٹ بلبیر سنگھ کے حلق سے اترتا ہجوم سے ایک فلک شگاف نعرہ بلند ہوتا سچا پانی مالکان کو مبارکبادیں ملتی بلبیر سنگھ کی پیٹ ٹھوکی جاتی زمین کی گود میں وہ گول گڑھا کنویں میں تبدیل ہو چکا ہوتا تھا اب کھدائی کا کام روک کر چک اتارنے کا مرحلہ آتا جس روز کنویں کی کھدائی کا کام شروع ہوتا تھا اسی دن گاؤں کے ترکان تناوع درخت کاٹ کر ان کی چھلائی اور ٹھکائی میں لگ جاتے تھے چک کے لیے صرف کالی ٹالی کی لکڑی استعمال میں لائی جاتی تھی جس میں پانی کا کیڑا مار نہ کر سکتا تھا اس کے علاوہ موٹے تنوں کی ضرورت پڑتی تھی جن کے اندر سے لکڑی کے ٹکڑے کمان کی شکل میں کاٹے جاتے تھے تاکہ لچک کی گلائی میں فرق نہ آنے پائے پھر ان ٹکڑوں کو سریش اور کیلو کانٹوں اور پیچوں کی مدد سے ایک منو بھاری چکر کی شکل میں جوڑا جاتا تھا کنویں کے اندر رکھنے سے پہلے چک کے لیے زمین تیار کی جاتی تھی کنویں کے گلائی کے ساتھ ساتھ چکنی مٹی جس کے ڈھیر اوپر کھیتوں میں لگے ہوتے تھے ٹوکریوں میں بھر بھر کر پھینکی جاتی تھی جو دیواروں کے دامن میں ڈھیر ہوتی جاتی تھی ساتھ ہی ساتھ لکڑی کے چوڑے تختوں کی مدد سے جن پہ کھڑے ہو کر چار چار کھودی مزدور کودتے تھے اس مٹی کو اچھی طرح سے کوٹا جاتا تھا حتیٰ کہ چک کی چوڑائی کے برابر ایک گول تھڑی تیار ہو جاتی تھی پھر اس کے اوپر چک رکھا جاتا جو ایسی نہینہ کا کام دیتا تھا جہاں سے اینٹوں کی گول چنائی اٹھائی جاتی تھی جب تھڑی تیار ہو جاتی تو گاؤں سے چک کا جلوس چلتا تھا اسے دو بیلوں والی کھلی گاڑی پہ لادا جاتا اور ساتھ گاؤں بھر کی عورتوں مردوں اور بچوں کا ہجوم روانہ ہوتا کنویں کے منہ پہ پہنچ کر مجمع ایک گول دائرے کی شکل میں کنویں کے کناروں پہ جمع ہو جاتا چک کے چاروں جانب دس بارہ جگہوں پر موٹے موٹے مضبوط رسے باندھے جاتے تھے ہر ایک رسے کو پندرہ بیس جوان تھامے ہوئے تھے جو ایک ساتھ رسوں کو ہاتھوں کے بیچ سے انچ انچ سرکاتے ہوئے چک کو اس طور کنویں میں اتارتے تھے کہ اس میں کوئی ایک جانب ہی دوسری جانب سے اونچی یا نیچی ہونے نہ پاتی تھی جب چک مٹی کی تھڑی پر جم جاتا تھا تو رسوں والے ہاتھ سے رسے چھوڑ دیے جاتے تھے مجمع پر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا جاتی عورتیں آدھا منہ ڈھانپ کر چپکے چپکے رونے لگتی تھیں جب کنویں کی آدھی اونچائی تک اینٹوں کی چنائی ہو جاتی تو پھر ٹوبے اپنا کام شروع کر دیتے اعجاز نے یاد کیا کہ جب وہ چھوٹا سا تھا تو ٹوبے اس کے لیے دنیا کے انتہائی پرسرار لوگ ہوتے تھے یہاں پر یہ ٹوبے مگر کبیرے میں ڈوبے کہلاتے تھے ان میں سے کوئی اپنی ناک پہ پٹکا باندھ کر اور کوئی صرف انگلیوں میں ناک کو داب کر ڈبکی لگاتا اور اتنی دیر تک پانی میں ڈوبا رہتا کہ جی گھبرانے لگتا تھا جب وہ اوپر آتے تو بالٹیوں میں مختلف رنگوں کی کیچڑ نما مٹی اور ریت بھر بھر کے لاتے تھے گویا گدلے پانی کی تہ میں سرونگ لگا رہے ہوں اسی طرح کبھی چند ہی گھنٹے اور کبھی دو دو دن تک مصروف رہنے کے بعد وہ زیر زمین بہتے ہوئے صاف پانی کے دھارے تک پہنچ جاتے اس ذخیرے سے پانی طے در تے ریت کی چھلنی سے چھن چھن کر شفاف شکل میں کنویں کے اندر چڑھتا آتا تھا اور اپنے زور کی نسبت سے ایک مقام پہ ہموار ہو کر ٹھہر جاتا تھا سالوں پہلے کا وہ منظر اب اس شام کو اعجاز کی آنکھوں کے سامنے ایسے ہو بہو دہرایا جا رہا تھا کہ کچھ وقت کے لیے گویا وہ با نفس نفیس ماضی کے اس پرانے مقام پر پہنچ گیا اور اس کے ذہن سے یہ بات یکسر محو ہو گئی کہ ان دو مناظر کے بیچ ایک لمبے عرصے کا وقفہ ہی نہیں بلکہ دو ملکوں کی حدود کا رکھنا بھی پڑتا ہے کنویں کے منہ پہ لوگوں کا ٹھٹ لگا تھا سرفراز آگے نکل کے ہجوم میں گھس گیا اور پاؤں کے بل گھٹنے چوڑے عین کنارے پہ بیٹھا تھا اعجاز کو یوں لگا جیسے سولہ سالہ پیچھے وہ پاؤں کے بل گھٹنے جوڑے این کنارے پہ بیٹھا تھا اعجاز کو یوں لگا جیسے سولہ سال پیچھے وہ خود اس بچے کی جگہ پہ بیٹھا کنویں کے اندر چک کو اتارتے ہوئے دیکھ رہا تھا پرلی جانب بلبیر سنگھ کی جگہ اس گاؤں کا ایک بڈھا ہاتھ میں لمبی سی سوٹی پکڑے کڑی آواز میں رسے والوں کو ہدایات دے رہا تھا اعجاز کے دیکھتے ہی دیکھتے چک چکنی مٹی کی گادی پر جم کر بیٹھ گیا اور رسے ہاتھوں سے چھوٹ کر کنویں کے اندر جا پڑے دیکھنے والوں کے اوپر وقتی طور پر ایک سناٹا چھا گیا مرد بھری بھری مطمئن نظروں سے کنویں کے اندر جھانکنے لگے کچھ بڑھی عورتیں اپنی چادر سے آنکھوں کے آنسو پہنچنے لگی پھر یکا یک مجمے کے اندر ایک گلگلہ بلند ہوا سب آوازیں مردوں کی تھیں ساتھ ہی ڈھول پر میلے کی تھاپ پڑی چند نوجوان کسانوں نے بازو ہوا میں اٹھائے اور ڈھول کے ارد گرد گھومتے ہوئے سر نہواڑے بالوں کے لمبے پٹے جھٹکتے ہوئے بدن لہرا لہرا کر ناچنے لگے ادھر سے ایک بیل گاڑی گڑ والے چاولوں کی دیکھ لے کر آ پہنچی مٹی کے پیالوں میں سونف کی خوشبو والے چاول کھودیوں ٹوبوں راج مزدوروں چک اتارنے والوں بچوں اور دیگر لوگوں میں تقسیم کیے گئے ڈھول کی تھاپ تیز ہو گئی اور جوانوں نے ناچ ناچ کر گرد و غبار کا بادل اٹھا دیا عورتیں کچھ دیر تک انہیں دیکھتی رہیں پھر بچوں کو لے کر دو دو چار چار کی ٹولیوں میں واپس اپنے گھروں کو چل دیں چلو اعجاز چلو اعجاز نے سرفراز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کنویں کے چھوٹے سے ٹیلے سے اتر کر دونوں کچی سڑک پہ پہنچے اور واپس گھر کے رستے پر ہو لیے ڈھول کی دھمک دور تک ان کا پیچھا کرتی رہی دھوپ کا رنگ بدل کر زرد ہوتا جا رہا تھا اس علاقے کی زمین اس قدر ہموار تھی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے دور دور تک ایک محیب سہاگا پھیر کر سطح کو ہموار کیا گیا ہو حد نگاہ پہ آتشی رنگ کا سورج زمین سے ملنے کو تیار کھڑا تھا لالا وہ عورتیں کیوں رو رہی تھیں سرفراز نے پوچھا چک جو ڈوب رہا تھا اعجاز نے کہا سرفراز ایک منٹ تک سوچتا رہا گویا سمجھ نہ پا رہا ہو پھر وہ رو کیوں رہی تھی اس نے دہرا کر پوچھا چک زمین میں دفن ہو رہا تھا بھائی اعجاز صبر سے بولا ایک بار گیا تو گیا کنواں رہے نہ رہے سوکھ جائے اینٹیں اکھڑ جائیں چک پھر کبھی دکھائی نہیں دیتا جیسے قبر میں آدمی دفن ہو جاتا ہے اس سوال پر اعجاز کو دل میں ذرا سی حیرت ہوئی ہاں اس نے کہا مگر وہ تو لکڑی کا چکر ہی تھا صرف لکڑی کا چکر ہی نہیں تھا اعجاز نے کہا اس پہ درختوں کے درخت لگے تھے ایسے ایسے درخت جو گاؤں کے سب لوگوں سے زیادہ عمر رسیدہ تھے لالا کچھ دیر بعد سرفراز نے پوچھا عمر رسیدہ کیا ہوتے ہیں تم اب چھٹے درجے میں ہو عمر رسیدہ کے معنی نہیں آتے عمر رسیدہ بڑی عمر والے لوگوں کو کہتے ہیں بوڑھے لوگوں کو جیسے ابا تھا ہاں پھر سرفراز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا پھر صرف عورتیں کیوں روتی ہیں عورتوں کے دل میں ان باتوں کا درد ہوتا ہے چک کے لیے عورتیں ہی روتی ہیں ہمیشہ روتی ہیں ہاں جب میں تیری عمر کا تھا اس وقت بھی روتی تھیں اس وقت تم کبیرے میں تھے لالا ہاں وہاں تو سکھ رہتے تھے سرفراز نے کہا پھر کیا ہوا ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اعجاز نے کہا لوگوں کے ہزاروں سال پرانے رواج ہوتے ہیں لالا رواج کیا ہوتے ہیں رسمیں کیسی رسمیں لینے دینے کی رسمیں رہنے سہنے کی رسمیں اعجاز نے جواب دیا ان کے سہارے لوگ زندگیاں گزارتے ہیں سکھوں کی بھی رسمیں ہوتی ہیں اور نہیں تو کیا اعجاز اس کے بچکانہ سوالوں سے کچھ چڑھتا جا رہا تھا اب پہر کے واقعے کا بوجھ اس کے ذہن پر دوبارہ چڑھتا آ رہا تھا وہ حویلی شمشیر سنگھ کے برابر سے گزر رہے تھے یہ حویلی ویران پڑی تھی لالا سرفراز نے پوچھا اس حویلی میں کوئی کیوں نہیں رہتا اس کے مالکوں کی آپس میں لڑائی ہے اعجاز نے جواب دیا بٹوارے سے پہلے اس علاقے میں جہان آباد والوں کے علاوہ دو بڑے زمیندار تھے ایک بشنداز جو کٹر ہونے کے باعث جلد ہی اپنی جائیداد چھوڑ کر بھاگ گئے دوسرے رائے بہادر شمشیر سنگھ جی جو ایک پڑھے لکھے تھے روشن خیال آدمی تھے ان کے مسلمانوں سکھوں اور انگریزوں کے ساتھ یکساں تعلقات تھے چنانچہ پاکستان بننے کے پورے بارہ ماہ بعد تک وہ اپنی زمین پر قابض بیٹھے رہے گاہے گاہے افواہ اڑتی کہ رائے بہادر صاحب اسلام قبول کر چکے ہیں ایک بار خبر یہاں تک نکلی کہ تبدیلی مذہب کے بعد انہوں نے اپنا نام سردار بہادر شمشیر علی خان رکھ لیا ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان افواہوں کی تردید ہوتی گئی ادھر ملک کے حالات نہ ٹھہرنے تھے نہ ٹھہرے مہاجروں کی یلگار ہوتی گئی اور عوام میں غم و غصے کی لہر اٹھتی رہی رائے بہادر شمشیر سنگھ جی کی موجودگی میں ہی ایک مقامی شخص نے جعلی کلیم داخل کر کے ان کے لارنس روڈ والے وسیع مکان پر قبضہ جما لیا تھا اپنے اصل و رسوخ کے باوجود رائے بہادر صاحب قبضہ واپس لینے میں کامیاب نہ ہو سکے یہ مکان وہ اپنی اکلوتی بیٹی جو اپنے سرکاری ملازم میاں کے ساتھ دلی اور شملے میں رہتی تھی کے نام پر وقف کر چکے تھے کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے ان کا دل اس سرزمین سے اچاٹ ہو گیا تھا بالآخر انہوں نے بھی اپنا ڈیرا اٹھایا اور اپنے دلی والے مکان میں جا بسے بشن داس کی حویلی کا معاملہ تو شجا آباد کے ایوانوں نے بخیر و خوبی طے کر لیا تھا حویلی شمشیر سنگھ کا معاملہ ٹیڑھا نکلا یہاں کپور تھلے کے ایک رئیس خان فرمان علی خان کا کنبا اور نور پور کے ملکوں کا خاندان بیک وقت آوارد ہوئے فرمان علی خان تو اسی دم مہاجر ہو کر آئے تھے جبکہ ملک رجب علی کا گھرانہ عرصہ ایک سال سے اس جائیداد پر گھات لگائے بیٹھا تھا رجب علی کل سات بھائی تھے جن میں سے چھ بے اولاد تھے قدرت نے گویا اس کمی کو پورا کرنے کے واسطے ملک رجب علی کو آٹھ بیٹیوں سے نوازا تھا ساتوں بھائیوں کی کل ملکیت معمولی سا رقبہ اراضی تھا جس پہ ان کی گزر بسر ہوتی تھی مگر ایک ہی گھر کے یہ پندرہ مرد آپس میں اتفاق کی بنا پر مٹھی کی مانند اکٹھا ہو جانے کی روایت رکھتے تھے گاؤں کے اندر چنانچے اس گھرانے کی ایک حیثیت اور ایک قوت تھی دوسری جانب فرمان علی خان کی سات کماری بیٹیاں اور ایک کمسن بیٹا تھا مگر کپور تھلے کے یہ پٹان دل کے جری تھے اپنی دو نالی بندوق اور کارتوسوں کا ڈبہ سوتے جاگتے بغل میں رکھتے تھے گویا اکلوتی جان سے دنیا بھر کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں جس رات کو دونوں فریقوں نے ایک ساتھ آ کر حویلی میں پڑاؤ ڈالا اس شب سے گویا اس مکان کے بیچوں بیچ ایک اندیکھی دیوار چن دی گئی تھی کوئی آٹھ گھنٹے تک گولیوں کا تبادلہ ہوتا رہا حتیٰ کہ ملکوں کی دیسی رائفل جام ہو گئی جبکہ فرمان علی خان کے آگے چلے ہوئے کارتوسوں اور خالی ڈبوں کا ڈھیر لگ گیا اور ان کی دگا دگ چلتی ہوئی بیلجیم ساختہ بارہ بور نہ تھمی اس پہلے مارکے میں جیت فرمان علی خان کی رہی اور ملک رجب علی کے قبیلے کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کا پالا ایک نئی قسم کے مہاجر سے پڑا ہے جو آسانی سے ہار ماننے والا نہیں مگر انہوں نے اپنے مورچے نہ چھوڑے اور حویلی دو بازوؤں میں بٹی رہی پھر پولیس آئی مجسٹریٹ موقع پر آیا گرفتاریاں ہوئیں زبانتوں پر رہائیاں عمل میں آئیں کاروائی تھانوں کی حاضریوں سے شروع ہو کر دیوانی عدالتوں اور پھر ہائی کورٹ میں پہنچی فوجداری کے خاتمے کی خاطر فوری طور پر دونوں فریقوں کو آمنے سامنے سے ہٹایا گیا اور حویلی خالی کرا دی گئی مگر ملحقہ زمین پر فریقین نے اپنے اپنے قبضے کو نہ چھوڑا غربی اراضی کے نوے ایکڑ ملکوں کے نیچے اور شرکی کے ایک سو دس ایکڑ فرمان علی کے قبضے میں رہے فرمان علی خان کے رقبے میں دس ایکڑ کا امرودوں کا باغ بھی شامل تھا رجب علی کے قبضے کے اندر رقبہ گو کم تھا مگر ان کے حصے میں ایک بھٹا خشت آ گیا تھا جو آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا قانونی لحاظ سے فرمان علی خان کا قبضہ ان کی ہندوستانی جائیداد کی دستاویزات کے مطابق حق بجانب تھا رجب علی خاندان کا کلیم اس بات پر مبنی تھا کہ یہ زمین ان کے اباؤ اجداد سے رائے بہادر شمشیر سنگھ کے دادا ساہوکار کلویر سنگھ نے اونے پونے اور رہن وغیرہ کے بدلے ہتھیار لی تھی جسے اب قدرت کے قانون کے مطابق وہ واپس اپنی ملکیت میں لے رہے ہیں ملکوں کا کنبہ اپنے افراد کے بلبوتے پر قبضہ قائم رکھنے کے قابل تھا فرمان علی خان تنہے تنہا ہی اپنی وسیع حدود کی حفاظت میں جٹے تھے دو نالی کندھے پر اور کارتوس کا ڈبہ بغل میں لیے اپنے کنبے کے علاوہ سب مزاروں کو اپنے سائے میں رکھے وہ آدھی آدھی رات تک کبھی کسی کھیت میں اور کبھی کسی باغ میں کھڑے نظر آتے تھے اس جدی پشتی رئیس کو جب ہاتھ سے کام کرنا پڑا تو انہوں نے کمر کس کے ایسی محنت کر دکھائی کہ سن اکیاون باون میں ہی ان کا باغ چالیس پچاس ہزار کا اٹھنے لگا اب تو ان کے دن بدل چکے تھے ہاتھ بٹانے کو بیٹا جوان ہو چکا تھا اور چھ دماد آ شامل ہوئے تھے جو سب کے سب مختلف محکموں میں حکومت کے افسر لگے تھے باغ سے ملحقہ شاندار مکان تعمیر ہو چکا تھا دوسری طرف رجب علی کے کنبے نے اپنی زمین میں ایک کی بجائے سات پکے مکان ساتھ ساتھ کھڑے کر لیے تھے زمین کا مقدمہ دستور عدالت میں چل رہا تھا دونوں فریقوں کی آمدنی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ روپیہ ہائی کورٹ تک چڑھایا جا رہا تھا ملک کی مختصر سی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا موقع آیا جس کا دور غلامی میں خیال تک نہ کیا جا سکتا تھا یعنی عدالت عالیہ کے ایک رکن پر طرف داری کا شبہ کیا جانے لگا تھا حتیٰ کہ عدالت کے خوف سے کسی وکیل کی جرت نہ تھی کہ کھل کر بات کرے مگر بھاری پتھر کی تعمیر شدہ ہائی کورٹ کی اس باروب عمارت میں اندیکھی دڑاڑے نمودار ہونا شروع ہو گئیں اور خلقت خدا کا ایمان جو بٹوارے کے طوفان کے اندر پہلے ہی مگو کی حالت میں تھا ڈگمگا اٹھا مقدمہ چلتا رہا گو اس سے اب کچھ حاصل ہونے کا امکان صفر کے برابر رہ گیا تھا قبضہ جاریہ کو گیارہ برس سے اوپر کا عرصہ ہو گیا تھا اور کسی ایک فریق کی بے دخلی قریب قریب ناممکن ہو چکی تھی زمانے کے ساتھ ساتھ فریقین ایک دوسرے کی موجودگی کو تسلیم کر چکے تھے اور دل کی قدورتیں بڑی حد تک صاف ہو چکی تھیں شیر بہادر روان کی بیٹی کی شادی پر ملکوں کا سارا خاندان جو گھوم پھر کر عوان برادری سے ہی تعلق رکھتا تھا اور فرمان علی خان مدعو تھے جہاں دس برس کے عرصے میں پہلی بار ان کی آپس میں الیک سلیک ہوئی تھی کچھ عرصہ بعد صلح جوئی میں اس وقت مزید پیش قدمی ہوئی جب محکمہ انکم ٹیکس نے بٹا خرچ کی آمدنی کو غیر زرعی قرار دے کر اس پہ دس سال کا مجموعی ٹیکس لگا دیا فرمان علی خان کا بڑا داماد پنجاب بورڈ آف ریونیو کا ممبر تھا رجب علی نے ملک جہانگیر کو بیچ میں ڈال کر سفارش کی گھر سے فرمان علی خان کو پیغام بھجوایا فرمان علی خان نے روایتی وضاحداری داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرزور سفارش کی اور کچھ رشوت دینے دلانے کے بعد ٹیکس کی ادائیگی کا ایک چوتھائی سے بھی کم رقم پہ تصفیہ ہو گیا اس کے بعد میل ملاپ میں تو اضافہ نہ ہوا مگر ہر دو فریق کے مابین گویا ایک ان کہا معاہدہ ہو گیا کہ دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں رہی جتنا روپیہ حکومتی کارندوں کو چڑھا وہ چڑھ چکا اب آگے اپنا مال اپنے ہاتھ میں رہے البتہ مقدمے کو چھیڑ خبا کے طور پر اپنی رفتار سے چلنے دیا جائے شہر کا چکر لگتا تھا دنیا کے کام کاج میں شرکت کا بہانہ اور خوش وقتی کا سامان ہو جاتا تھا زندگی آرام سے گزرنے لگی تھی اس سارے قصے میں نقصان صرف حویلی کا ہوا تھا حویلی کی کفل بندی کا حکم روزے اول سے قائم تھا اسی سالہ پرانی عمارت بارہ برس ویران پڑی تھی اس کی دوہری اور تہری اینٹوں کی موٹی دیواروں اور ستونوں سے پلستر اکھڑ چکا تھا اور موسم کی طویل شدتوں نے جگہ جگہ اینٹوں میں سوراخ ڈال دیے تھے میناروں کے کنگرے ڈھہ گئے تھے اکبی باغیچے میں پھلدار درختوں کو پانی دینے والا کوئی نہ رہا تھا اور وہ عرصہ ہوا سوکھ کر مردہ ہو چکے تھے ان کے بیچ خرد روگ گھاس کا جنگل سر سے اوپر نکلتا تھا رجب علی اور فرمان علی خان کے مزاروں نے ان کی شاخوں کو جو سال بہ سال پھولوں اور میووں سے لدی رہا کرتی تھیں کاٹ کاٹ کر جلا لیا تھا بچوں نے کنکر پتھر مار مار کے دروازوں کھڑکیوں کے شیشے توڑ ڈالے تھے جن کے راستے گزر کر چڑیوں کبوتروں اور فاختاؤں نے کمروں میں گھونسلے بنا لیے تھے زمین کی نمی دیواروں پر دس دس فٹ تک چڑھ آئی تھی جس پہ کائی کی موٹی طے جمی تھی یہ عالی شان عمارت جس کی تعمیر پہ اسی سال پہلے کے زمانے میں بھی لاکھوں کا خرچ اٹھا ہوگا اب ایک کھنڈر کا نقشہ پیش کرتی تھی لالا اس میں جن رہتے ہیں سرفراز نے پوچھا کوئی بھی نہیں رہتا اعجاز نے کہا باسا کہتا ہے بارہ سال مکان خالی رہ جائے تو اس میں جن آ جاتے ہیں باسا بے وقوف ہے لالا باسا اسکول سے بھاگ جاتا ہے کچھ دیر کے بعد سرفراز نے کہا اسکول کا لفظ اعجاز کے دماغ پہ گویا ہتھوڑے کی طرح آ کر لگا سرفراز کی بات کا جواب دیے بغیر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی سرفراز کچھ دیر رک کر حویلی کو دیکھتا رہا پھر بھاگ کر اعجاز سے جا ملا وہ مزید سوال کرنے کے لیے منہ کھولنے ہی والا تھا کہ ان دونوں کا دھیان ایک عورت کی جانب مڑ گیا جو بائیں طرف کے کھیتوں سے نکل کر اچانک سڑک پر نمودار ہو گئی تھی عورت ان سے سو گز کے فاصلے پر سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہاتھ پھیلائے ویلا کر رہی تھی اعجاز تیز تیز چلتا ہوا عورت کے سامنے جا رکا عورت کی عمر کوئی پچیس چھبیس برس کی ہوگی اس کی جلد کا رنگ کوئلے کی مانند سیاہ تھا اور ناک نقشہ ایسا تیکھا کہ اعجاز اس پہ نظریں جمائے دیکھتا رہا عورت کے چہرے پہ بے شکن جلد چمکدار پٹی کی مانند تنی ہوئی تھی اس کے بدن پہ فالتو ماس کی بوٹی تک نہ تھی لمبے اور پتلے چمک کیسے لچک دار بدن پر کرتے کے اندر کھلی چھاتیاں تندی سے سر اٹھائے کھڑی تھیں اس کے کپڑے گلیز اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بین کے انداز میں ہاتھ پھیلائے رو رہی تھی ملک جی بچا لو اللہ کے نام پر رحم کرو ملک جی عورت اعجاز کی کمیز کھینچتے ہوئے بولی میرے آدمی کو بچا لو ظالم اس کی جان لے لیں گے میری اور میرے بچے کی مدد کرو تمہیں خدا کا واسطہ سرفراز نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی بچہ دکھائی نہ دیا عورت اکیلی کھڑی دونوں ہاتھوں سے اعجاز کا بازو دبوچے چیخو پکار کر رہی تھی سڑک کے بائیں جانب تین چار کھیت چھوڑ کر ملکوں کا بھٹا خشت دکھائی دے رہا تھا بھٹے کی حدود کے ساتھ ساتھ کئی کچے گھروندے بنے تھے جن میں بھٹا مزدور اور ان کے کنبے رہتے تھے ایک گھروندے کے باہر مردوں عورتوں اور بچوں کا چھوٹا سا مجمع لگا تھا اس جمگٹے میں کچھ ہلچل دکھائی دے رہی تھی عورت کے اشاروں پہ اعجاز نے دور سے ایک نگاہ ان لوگوں پہ ڈالی پھر اس کی نظریں واپس عورت کے چہرے پہ لوٹ آئیں عورت اعجاز کا بازو کھینچتی ہوئی اسے کچی سڑک پر لے چلی جو بھٹے کو جاتی تھی پیچھے پیچھے سرفراز بھی چل پڑا ایک کچے گھروندے کے سامنے سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے جب وہ دروازے تک پہنچے تو اندر کا منظر دیکھ کر سرفراز کا دل دہل گیا وہ جلدی سے اعجاز کی ٹانگوں کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور اکب سے سر نکال کر دیکھنے لگا دو تنو مند آدمی ایک کالے کلوٹے سوکھے سڑے آدمی کو بے دردی سے پیٹ رہے تھے مار کھاتا ہوا آدمی زمین پر پڑا لاتوں اور گھونسوں کی بوچھار تلے ایک گٹڑی کی مانند ادھر سے ادھر لڑک رہا تھا دونوں حملہ آور ساتھ ساتھ خوفناک آواز میں گالیاں دے رہے تھے گروندے میں قدم رکھتے ہی عورت نے ایک جست بھری اور زمین پہ پڑے آدمی کے اوپر گر کر اسے اپنے بدن سے ڈھک لیا مارنے والوں میں سے ایک نے عورت کو بالوں سے گھسیٹ کر الگ کیا اور دھکا دے کر دور پھینک دیا اعجاز سے رہا نہ گیا اس نے قدم اٹھا کر دہلیز پار کی اور گھروندے کے اندر جا کھڑا ہوا جیسے ہی انہوں نے ایک تیسرے آدمی کو کمرے میں کھڑا پایا دونوں حملہ آوروں نے اپنے ہاتھ روک لیے چہروں پہ ہلکی سی سرس میگی لیے جیسے کوئی انتہائی غیر متوقع واقعہ پیش آ گیا ہو وہ کبھی اعجاز کو اور کبھی زمین پہ پڑے ادموئے جسم کو دیکھنے لگے کچھ دیر اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد ان میں سے ایک نے اوندے پڑے آدمی کی پسلیوں پہ ایک زوردار لات جمائی اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہوئے دونوں گھروندے سے نکل گئے سرفراز نے دیکھا کہ ایک ہی سفید شلوار پہ زخمی کے خون کے چھینٹے پھیلے تھے جنہیں وہ جاتے جاتے تردد سے پانچا پھیلا کر دیکھ رہا تھا یہ منظر سرفراز کو ایسے لگا جیسے وہ بہت دور سے اسے دیکھ رہا ہو تین چار برس کی عمر سے ہی سرفراز کے اندر ایک خاص اہلیت پیدا ہو گئی تھی جس کا اسے اب آ کر کچھ کچھ احساس ہونا شروع ہوا تھا کسی جگہ پر کسی شے کو کسی واقعے کو دیکھتے ہوئے مان اسے محسوس ہوتا جیسے وہ وہاں سے ہٹ کر دور جا کھڑا ہوا ہے اور وہاں سے اس پہ نظر پھینک رہا ہے گویا وہاں حاضر بھی ہے اور الگ بھی ہو گیا ہے جیسے دور بین کے الٹے سرے سے نگاہ کر رہا ہو ایسے موقعوں پہ واقعات کی چھاپ اس کے ذہن پہ روز مرہ کی نسبت کہیں گہری سبت ہو جاتی ایسے موقعوں پہ واقعات کی چھاپ اس کے ذہن پہ روز مرہ کی نسبت کہیں گہری سبت ہو جاتی تھی چند ماہ پہلے جب اعجاز اس کے اسکول کا کام دیکھ رہا تھا سرفراز نے اپنی سمجھ کے مطابق بھائی سے اس کا ذکر بھی کیا تھا لالا کوئی کوئی سبق مجھے یاد ہو جاتا ہے کیا مطلب کوئی کوئی نہیں ہوتا یہی تو تیری مصیبت ہے اعجاز نے کہا آدھی بات تجھے یاد رہتی ہے آدھی تو بھول جاتا ہے ایسے تو کام نہیں چلے گا پڑھتے پڑھتے کتاب دور چلی جاتی ہے ہیں اعجاز چونک اٹھا دور چلی جاتی ہے دور کیسے چلی جاتی ہے پتہ نہیں لالا کلاس میں ماسٹر صاحب بھی کبھی دور چلے جاتے ہیں بلیک بورڈ بھی اعجاز کئی لمحوں تک تشویش سے اسے دیکھتا رہا پھر بولا جیسے کوئی خواب ہو ہوں سرفراز نے نفی میں سر ہلایا ہوں کیا خواب میں تو سب کچھ اصلی لگتا ہے تیری چیزیں جب دور چلی جاتی ہیں تو اصلی نہیں لگتی اصلی لگتی ہیں تو پھر بس دور سے دکھائی دیتی ہیں اسی لیے تو بھول جاتے ہو نہیں لالا جب دور ہو جاتی ہیں تو نہیں بھولتی نہیں بھولتی ہوں صاف دکھائی دیتی ہیں مجھے تو تیری سمجھ ہی نہیں آتی سرفرازے اعجاز جلا کر بولا تیرا دماغ بھٹکتا ہے اسی لیے تیری یاداشت ٹھیک نہیں دھیان دے کر پڑھا کر فیل ہو گیا تو میری بےزتی ہو جائے گی اب سرفراز دہلیز پہ کھڑا اس گھروندے کے اندر جہاں حملہ آوروں کے جاتے ہی مزدور مرد عورتیں اور بچے اود کر داخل ہو چکے تھے دیکھ رہا تھا اور نظروں ہی نظروں کے اندر گویا ہٹ کر الگ جا کھڑا ہوا تھا گو دروازے کے اندر رکا تھا اب زخمی اسے نظر نہ آ رہا تھا ایک ہجوم کے جھمگٹے نے اسے ڈھانپ لیا تھا صرف اسی کے کرانے کی آواز سرفراز کو خوف زدہ کر رہی تھی آئے مجھے مار دیا میری جان نکال دی نہ کرو مجھے ہاتھ نہ لگاؤ اللہ کے واسطے مجھے قبر میں چھوڑ آؤ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے قبر میں ڈال دو ہائے گو سب مرد اور اور عورتیں اس کے اوپر جھکے ہوئے ایک ساتھ بول رہے تھے اسے سیدھے رخ پہ لٹانے کی کوشش میں چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو ہدایات دے رہے تھے مگر اس شور کے اندر سے اٹھتی ہوئی زخمی آدمی کی کمزور سی آواز ایسی صفائی سے سرفراز تک پہنچ رہی تھی کہ جیسے اس گھروندے میں صرف وہی آواز موجود ہو اور باقی سکوت کا عالم ہو سرفراز کی اس خاص کیفیت میں ایک اور بات بھی شامل تھی وہ سامنے پیش آنے والے واقعے سے نظر ہٹا کر گرد و پیش کا اسی انحم سے جائزہ لینا شروع کر دیتا تھا جیسے کلاس میں جب ماسٹر صاحب بولتے بولتے دور چلے جاتے تو وہ بلیک بورڈ کے ارد گرد کی دیوار پر سفیدی گرد و غبار یا پینسل سے بنی ہوئی مختلف شکلوں کا جائزہ لینے لگتا پڑھتے پڑھتے کتاب دور چلی جاتی تو وہ ہاشیے پر لگے ہوئے دبوں کا ملاحظہ کرنے لگتا اسی طرح اب وہ لوگوں کے جھمگٹے سے نظر ہٹا کر گھروندے کے اندر نظر دوڑانے لگا کچی دیواروں والا چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان صرف ایک رستہ جانے آنے کا دروازے کی صورت میں تھا جس کا ایک پٹ نہ دار تھا ایک دیوار کے ساتھ زمین پر گدڑی بچھی تھی جس پہ کچھ کپڑے پڑے تھے آگے چند برتن اور مٹی کا چولہا تھا جس کے ساتھ لوہے کا توا کھڑا تھا اور پاس ہی بانسوں کی تیلیوں والی جھاڑو رکھی تھی کچھ دیر میں جب سرفراز کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو اسے گدڑی کے ساتھ تاریخ کونے میں ایک انسانی شکل دکھائی دی اس نے نظریں جما کر دیکھا تو ایک سات آٹھ سال کا بچہ تھا ماں سوا ایک لنگوٹی نما چیتھڑے کے جو اس کی کمر کے ساتھ بندھا تھا بچہ بدن سے ننگا تھا وہ کونے میں سکڑ کر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے سے ایک گہری پیدائشی دہشت جھلک رہی تھی بچے کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر سرفراز کی نظروں کا فاصلہ سکڑنے لگا اور وہ واپس گھروندے میں پہنچ گیا ساتھ ہی اسے زخمی کی آواز پھر سنائی دی وہ عجیب سے خشک روتی ہوئی آواز میں پکار رہا تھا مجھے ہاتھوں پر اٹھا کر رکھو رسول کے واسطے زمین پر نہ ڈالو میرا لواں لواں ٹوٹ گیا ہے دفتن سرفراز کو احساس ہوا کہ اس خاصیت والی آواز اس نے پہلے کہیں سن رکھی ہے وہ اپنے خیال میں اسے تلاش کرنے لگا پہلے اس کا خیال اپنے باپ کی جانکی پہ جا کے رکا یہ پہلی بار تھی کہ بچے نے اپنے باپ کی آخری آوازوں کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی جب وہ انہیں دھیان میں لایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ آوازیں گیلی اور ملائم تھیں اور روتی ہوئی نہ تھیں بلکہ کھڑی کھڑی ہی ٹوٹتی جاتی تھیں چند لحظوں کے بعد آخر اس کی سوچ ایک جگہ پہ جا کر رکی اسے پتہ چل گیا تھا کہ زخمی کی آواز کی کیفیت کیا تھی اگر اس آواز سے الفاظ جدا کر لیے جائیں تو یہ ہو بہو اس گائے کے ٹکرانے کی آواز سے مشابے تھی جسے بچپن میں اس نے بچھڑا جنتے ہوئے سنا تھا اب اعجاز زخمی کے پاس کھڑا لوگوں کو پیچھے دھکیل رہا تھا ہوا لگنے دو آگے سے ہٹ جاؤ دروازہ چھوڑ دو بے وقوفو دیکھتے نہیں ہوا بند ہو گئی ہے اسے سانس آنے دو کیا ہلا مار کے آ گئے ہو یہ کوئی تماشا ہے چار پائی لے کر آؤ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ کر سرفراز کا جی شاداب ہو گیا اس نے محسوس کیا کہ پز مردگی کی وہ باریک سی جھلی جو اعجاز دن بھر لیے لیے پھرتا رہا تھا اب اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں کے کناروں پہ اعتماد کی قوت ابھر آئی تھی اعجاز کے اندر یہ تبدیلی سرفراز نے پہلے اس وقت دیکھی تھی جب باہر سڑک پر عورت واویلا کر رہی تھی اور اعجاز اس کے چہرے اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں اور اس کے کرتے کے اندر سے اس کی چھاتیوں کو ایسے مگن ہو کر دیکھے جا رہا تھا جیسے کہ عورت کی آواز کو سن ہی نہ رہا ہو اب اعجاز کی آواز بھی بدل گئی تھی اس میں ایک گونج پیدا ہو گئی تھی جیسے حلق کی بجائے چھاتی کے اندر سے نکل کر آ رہی ہو جی چارپائی تو کوئی نہیں ہے کسی نے کہا چارپائی کوئی نہیں ہے اعجاز نے کمرے کے اندر نظر دوڑا کے دیکھا کسی کی مانگ کر لے آؤ چارپائی تو صرف جمعہ دار کے پاس ہے تو اس سے لے آؤ اس پر کئی آوازیں ایک ساتھ اٹھیں وہ شہر گیا ہوا ہے ایک دوسرا آدمی بولا شہر کہاں گیا ہے سچی بات بولو تو سچی بات کدھر سے لایا ہے تیسرے نے کہا تیری موت آئی ہے آخر ایک مزدور بولنے والوں کی جانب ہاتھ اٹھا کر بولا اوے چپ کرو ادھر بندہ مر رہا ہے تم بڑ بڑ کر ہی جا رہے ہو ملک جی آپ چارپائی وارپائی کو چھوڑیں ہم محتاج لوگ ہیں اسے اٹھا کر لے جائیں گے بس آپ کے دو لفظ چاہیے کیا لفظ اعجاز نے پوچھا کمپوڈر کو ایک پرچی لکھ دو کہ اس غریب کی دوا دارو کرے آپ کی بات کوئی نہیں ٹالے گا کوئی کاغذ واغذ ہے اعجاز نے پوچھا عورت اس کو انجان سی نظروں سے دیکھنے لگی اعجاز کو یاد آیا کہ وہ قلم اور کاغذ کا ایک آدھ جیب میں رکھا کرتا ہے مگر وہ کئی لہجے تک اسی طرح عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا جیسے مسحور ہو چکا ہو پھر اچانک اس نے نظر جدا کر کے جیب ٹٹولی اور اپنا فاؤنٹین پین اور سفید کاغذ کا طے کیا ہوا صفحہ نکالا ایک آدمی باہر سے بانس کے دو موٹے ڈنڈے لیے داخل ہوا جو اس نے ایک دوسرے کے متوازی زمین پر رکھ دیے پھر انہوں نے گدڑی سے ایک موٹا کمبل اٹھایا اور اس کے کونے رسی کی خوب مضبوط گانٹوں سے ڈنڈوں کے چاروں سروں کے ساتھ باندھ دیے جب بن چکے تو سب نے مل کر ہائے ہائے کرتے ہوئے زخمی نوجوان کو کمبل پر لٹا دیا میری پسلیوں کو ہاتھ نہ لگاؤ ظالموں وہ بلک کر بولا خیر سے شادے خیر کا بول منہ سے نکال اللہ رحم کرنے والا ہے اللہ ظالموں کو دوزک نصیب کرے عورت روتی ہوئی چلائی چار آدمیوں نے اپنی اپنی چادریں طے کر کے ان کے گدڑے بنائے اور انہیں کندھوں پر رکھ لیا پھر انہوں نے جھک کر بانسوں کے سرے اٹھائے اور اس ڈولی نما سواری کو کندھوں پہ لیے ہوئے گھروندے سے باہر نکل گئے اعجاز نے رکا عورت کے ہاتھ میں تھمایا اور دونوں ڈولی کے پیچھے سڑک کی جانب چل پڑے سرفراز ان کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا تیرا آدمی ہے اعجاز نے پوچھا ہاں عورت ہولے سے بولی یہ کون لوگ تھے کیا پوچھتے ہو ملک جی عورت خاموش ہو گئی کوئی تو ہوں گے ہمارے مالک تھے ملکوں کے آدمی تھے ان کے جمعہ دار تھے مارنے مروانے کا کام ٹھیکے دار انہی سے کرواتے ہیں قصہ کیا تھا اعجاز نے پوچھا قصہ کیا ہوگا ملک جی اپنے بچے کو دو دن اسکول بھیجا ہے بس یہ قصہ تھا اسکول کا نام سن کر اعجاز کے دل کو ایک ہوکا لگا جس بات کو وہ دن بھر سے اپنے اندر دفن کیے ہوئے تھا جیسے ایک لاش کو لیے پھرتا ہو اور جسے وہ اس گھروندے کے اندر وقتی طور پر فراموش کر چکا تھا اب دوبارہ اپنا سارا بوجھ لیے اس کے سر پر آ سوار ہوئی تھی اس بات پر جھگڑا کیسا اعجاز نے پوچھا دو ہاتھ ٹبر سے نکل جائیں تو ہمارا ٹھیکہ پورا نہیں ہوتا ٹھیکے دار ایک ہزار نگ روز کے مانگتا ہے کہتا ہے ہماری پیشگی کی رقم زیادہ ہے اسکول کی ضد میں نے کی تھی وزن شادے پر آ پڑا میں نے سوچا تھا بچہ کچھ پڑھ لکھ جائے گا اس پیشگی کی غلامی سے نکل جائے گا جیسے اللہ کی مرضی تیرا نام کیا ہے کنیز عیسائی لوگ ہو مسلم شیخ ہیں ملک جی اللہ رسول کے ماننے والے ہیں یہاں ہم دو گھر ہی ایمان والے ہیں باقی سب عیسائی ہیں اب وہ سڑک پر آ چڑھے تھے رات کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا یہاں سے ان کے رستے جدا ہوتے تھے نور پور کی ڈسپنسری کا رستہ دائیں کو مڑتا تھا شجا آباد بائیں ہاتھ پہ تھا دائیں کو چار آدمی ڈولی کو اٹھائے چلے جا رہے تھے اعجاز کچھ دیر تک وہاں رکا عورت کو سڑک پر ان کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھتا رہا پھر اونچی آواز میں مخاطب ہو کر بولا کل پتہ کر دے آؤں گا عورت نے ایک لمحے کو پیچھے مڑ کر دیکھا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بولی اور چل پڑی اعجاز اور سرفراز ساتھ ساتھ گھر کو جا رہے تھے لالا تم نے آج حاضری کا رجسٹر کلاس میں کیوں چھوڑ دیا تھا سرفراز نے پوچھا اعجاز نے بے خیالی سے اس کی طرف دیکھا یاد نہیں رہا پھر وہ چپکے سے بولا اور خاموش ہو گیا عمر رسیدہ کا مطلب تو مجھے چوتھی جماعت میں ہی سمجھ آ گیا تھا سرفراز نے اعجاز کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سوچا اور حویلی شمشیر سنگھ کا بھی پتہ تھا کہ مالکوں کی لڑائی کی وجہ سے اسے تالا لگ چکا ہے میں تو صرف لالے سے باتیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے ہیڈ ماسٹر کے چپڑاسی کو آتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت لالے کی کلاس ہماری کلاس کے سامنے والے کمرے میں تھی لالا کلاس کو بیچ میں ہی چھوڑ کر چپڑاسی کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا تھا اس نے پہلے کبھی ایسا نہ کیا تھا بلکہ اکثر وہ گھنٹی ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک پڑھائی کو جاری رکھا کرتا تھا آج جب وہ کلاس کو چھوڑ کر نکلا تو سب لڑکے چھٹی کا شور مچانے کی بجائے خاموشی سے منہ اٹھا کر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھتے رہے مجھے اسی وقت کھٹک گئی تھی کہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے ہیڈ ماسٹر نے اتنی جلدی میں لالے کو بلایا ہے بعد میں لوہاروں کے پھجے نے مجھے بتایا کہ وہ ٹٹی خانے سے پیشاب کر کے واپس آ رہا تھا تو اس نے لالے کو سلام کیا تھا جس کا جواب لالے نے ایسے دیا تھا جیسے بولتے بولتے اس کا گلا بند ہو گیا ہو ہماری کلاس کی دوسری کھڑکی سے اسکول کا گیٹ نظر آتا تھا میں نے لالے کو گیٹ پار کر کے بائیں جانب کو مڑتے ہوئے دیکھا اور اس کی چال کو دیکھ کر میرا دل سکڑ گیا وہ ماسٹر جس کا سارے اسکول میں ایسا دبدبا تھا کہ طالب علم تو ایک طرف میاں ذوالفقار صاحب ہاکی پلیئر جو پی ٹی ماسٹر تھے اور چودہ چودہ سال کے لڑکے کو ایک ہاتھ پر سر سے اوپر اٹھا لیا کرتے تھے وہ بھی لالے کے سامنے دم نہ مارتے تھے وہ آج حاصری کا رجسٹر بھی کلاس میں چھوڑ کر سر جھکائے اسکول سے نکل گیا تھا میرا جی چاہا کہ اسی وقت لالے کے پیچھے جاؤں مگر چھٹی ہونے میں ابھی ایک گھنٹہ باقی تھا چھٹی کے بعد میں نہ گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے رکا نہ کسی سے بولا چالا بھاگتا ہوا گھر پہنچا لالا چار پائی پہ لیٹا تھا اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے جس نے اسے تردد میں ڈال دیا ہے بی بی چاٹی جتنا بڑا پیٹ لیے پیڑھی پر بیٹھی تھی مگر اس نے بتاؤں بڑے مزیدار پکائے تھے میں کھانا کھا ہی رہا تھا کہ لالا چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا ذرا باہر جا رہا ہوں مجھے دل میں محسوس ہوا جیسے لالا کسی خطرے کے سامنے جا رہا ہے میں بھی ضد کر کے اس کے ساتھ چل پڑا جوں جوں ہم چلتے گئے میرے دل میں پختہ یقین ہوتا گیا کہ لالے کے ساتھ کوئی واردات گزری ہے وہ کبھی یوں گھومنے کے لیے گھر سے نہ نکلا تھا ہمیشہ کسی کام سے یا ملنے ملانے کے لیے جایا کرتا تھا آج وہ چپ چاپ کھیتوں میں ادھر سے ادھر پھرتا رہا ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں نے باتیں چھیڑنے کے بہانے نکالے جن کا مطلب کوئی نہ تھا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح لالے کا دھیان بٹاؤں لالا میری باتوں کا جواب اس لیے دیتا جا رہا تھا کہ اس کے خیال میں میری دلچسپی ان سوالوں میں تھی حالانکہ ان سوالوں کی کوئی حقیقت نہ تھی مطلب کوئی نہ تھا صرف مقصد تھا لالے کی اس حالت کو بدلنا جو میرا دل بند کیے جاتی تھی ہم ڈڈی والے کی سڑک پہ چڑھے تو میں نے باغوں اور حویلیوں کی باتیں شروع کر دیں آخر جب ہم کنواں کھودنے والے نظر آئے تو میں نے کہا لالا چلو چل کے دیکھیں لالے کو خیال تھا کہ میں نے یہ کاروائی پہلے کبھی نہیں دیکھی اصل میں ایک بار میں کنویں کی کھدائی دیکھ چکا تھا میں نے چک اترتے ہوئے ٹوبوں کو ڈبکیاں لگاتے لوگوں کو خوشیاں مناتے اور عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا پھر بھی میں ایسا مگن ہو کر کنویں کے کنارے پہ بیٹھا چک کو اترتے ہوئے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں لیکن میری ایک نظر لالے پر لگی رہی تھی میرے دل میں امنگ تھی کہ وہ اس کھول سے نکلے جس میں داخل ہونے کے بعد اس نے خاموشی سے سر جھکا کر اور ہاتھ پشت پہ باندھ کر چلنا شروع کر دیا تھا یہ کھول کسی اور کو نظر نہ آتا تھا مگر مجھے معلوم تھا کہ اس کے پیچھے لالے نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے دن کی روشنی گھنی ہوتی جا رہی تھی لالے کا چہرہ سانولا ہو گیا تھا اور میرا دل الٹنے لگا تھا اس وقت خدا نے ہماری مدد کی اور یہ عورت سڑک پہ دہائی دیتی ہوئی ہمیں مل گئی لالے کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس کی نظریں عورت سے نہ ہٹتی تھیں جیسے کہ وہ ساری دنیا اور دنیا کے کاموں کے ساتھ صرف اس عورت کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے اس کے اوپر وہ پردہ جس نے اسے ڈھانپ کر دنیا سے الگ کر دیا تھا اتر چکا تھا آخری دم تک جب تک عورت نور پور کے رستے پر روانہ نہ ہو گئی لالے کی جان تنو مند رہی میں اور لالا کچھ دیر تک سڑک پر کھڑے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے تھے میں نے لالے کے چہرے پہ نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں کچھ مدھم پڑ گئی تھیں عورت کو جاتے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی محسوس ہوا جیسے کسی دولت کا تحفہ میرے ہاتھ سے نکلا جاتا ہے مگر اب میرا دل خوش ہے آنکھوں کی ذرا سی میل کے سوا لالے کا سارا بدن سیدھا ہے سر اٹھا ہوا ہے اور بازو چال کی رفتار کے ساتھ دونوں جانب ہل رہے ہیں گھر کے دروازے پر چاچے احمد کی بیل گاڑی کھڑی تھی صحن میں دو تین چارپائیاں بچھی تھیں جن پہ چاچے کے ٹبر کے علاوہ گاؤں کے متعدد لوگ بیٹھے تھے زمین پر لال ٹینے رکھی تھی چارپائیوں کے درمیان حکا چل رہا تھا جاز چاچا احمد انہیں دیکھتے ہی بولا تو کہاں سیر سپاٹا کر رہا ہے ذرا پھرنے گئے تھے اعجاز نے جواب دیا خیر تو ہے تیرے اوپر بات ختم ہوتی تو خیر کہاں کی اور نہ خیر کہاں کی کیا بات ہے چاچا تجھے پتا نہیں کیا بات ہے رحمت چوہان بول اٹھا تیرے ٹبر کا وقت پورا ہو گیا ہے جاز خیر ہے آٹے کی چکی والا سیف اللہ بولا خیر ہی خیر ہے دائی آ گئی ہے چودری احمد تو بات کا بتنگڑ بنا رہا ہے بتنگڑ خام خواہ چاچا احمد اسی مزاج سے بولا اکیلی لڑکی نے اٹھ کر دہائی دی تو پھر کوئی آیا اس میں ہمت نہ ہوتی تو پھر واہ چودری ایک کسان بولا اپنی عورتیں کھیت میں بچہ جن کر کماد کی چھلائی کرنے لگتی ہیں اس کی ماں نے سو دفعہ کہا چل چاچا احمد بولا تیرا وقت سخت ہے اپنے گھر چلی چل وقت ٹل گیا تو آ جانا مگر لڑکی کی ایک ہی زد کہ اس کا گھر یہ ہے سیف اللہ نے زور سے پیر زمین پر مار کر کہا یہ چل اب چپ کر بے فضول باتیں کرے جاتا ہے ہم کوئی بے وسیلہ لوگ ہیں اللہ سے خیر کی دعا مانگ خوشی کا موقع ہے سیف اللہ کا سخت لہجہ سن کر چاچا خاموشی سے گڑ گڑگڑانے لگا چلو بھائی روٹی آ گئی سیف اللہ نے کہا ذرا ہٹ کر بیٹھ جاؤ جگہ دو بسم اللہ کرو سیف اللہ کے گھر سے سونف والے گڑ کے میٹھے چاولوں کی پراتیں اور دودھ کے کٹورے آ گئے تینوں چارپائیوں پر لوگ ادھر ادھر ہو کر بیٹھ گئے تھے اور درمیان کی خالی جگہ پر چاولوں کی پراتیں رکھ دی گئیں یہ پرات اور کٹورا اندر دے دو سیف اللہ نے ہدایت دی چار پہ بیٹھے مہمانوں نے مقدار کے مطابق کٹوروں سے دودھ انڈیل کر چاولوں پر ڈالا اور ان میں انگلیاں ڈبو ڈبو کر کھانے لگے گھر کے اندر سے عورتوں کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں آجا سرفرازے چاچے احمد نے بلایا لے یہ چاول کھا اعجاز اسی طرح سہن میں کھڑا انجانے پن سے ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر آ کر سیف اللہ کے پاس چار پائی پہ بیٹھ گیا اور چاولوں کے نوالے آہستہ آہستہ منہ میں لگا سرفراز کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ چکا تھا مگر اسے بچے کی پیدائش کا شعور نہ تھا صرف ایک ملا جلا سا تصور ایسا تھا کہ بی بی کے چاٹی سے پیٹ کے اندر کوئی بچہ تھا جو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح نکل کر آئے گا اور ایک چھوٹے سے اصلی بچے کی شکل میں ظاہر ہوگا چاول کھا چکنے کے بعد وہ گھر کے اندر جانے لگا تو چاچے نے سختی سے آواز دی اندر نہ جا سرفرازے ادھر آ جا سرفراز آ کر پھر چارپائی کی پانتی پہ بیٹھ گیا دوسری کی پانتی عباس بیٹھا ایک سونٹی سی زمین پہ لکیریں کھینچ رہا تھا اور جب تھک جاتا تو سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگتا رات سنسان ہوتی جا رہی تھی کھلے موسم کی رات تھی نویں دسویں کا چاند صاف شفاف آسمان کے بیچ کھڑا تھا جس کی روشنی ستارے مدھم پڑے ہوئے تھے کئی ایک آدمی چار پائیوں سے اٹھ کر اپنے گھروں کو جا چکے تھے سہن میں چاچے احمد کے علاوہ رحمت چوہان جس کی دیوار گھر سے ملتی تھی اور مولوی فقیر الدین پیشے امام رہ گئے تھے میراسیوں کے ٹبر سے دو آدمی زمین پہ بیٹھے تھے دیتو پر آگ تو رکھ کے لے آ چاچے احمد نے کہا حکا بھی تازہ کر دے بے مزہ ہو گیا ہے رحمت چوہان بولا دتو میراسی حکا اٹھا کر نلکے پر لے گیا وہاں اس نے باسی پانی زمین پر انڈیل کر حکہ خالی کیا جس کی سڑین سہن میں پھیل گئی تھی حکے میں تازہ پانی بھر کر اس نے نلی پر ہونٹ جمائے اور پھونک مار کر دوسرے سرے سے زائد پانی خارج کیا پھر کش کھینچ کر گڑ گڑ کی آواز سے پانی کا اندازہ کیا اسی طرح کچھ مزید پانی نکالا اور دوبارہ کش کھینچا اس عمل کو تیسری بار دہرانے کے بعد جب وہ پانی کی صحیح مقدار کا تعین کر چکا تو تازہ حکے کو اٹھا کر واپس چار پہیوں کے پاس لے آیا پھر وہ زمین پہ رکھی ہوئی حکے کی ٹوپی اٹھا کر صحن کے کونے میں گیا جہاں سلگتے ہوئے اوپلوں کی ڈھیری سے دھوئیں کی باریک سی لاٹ اس ٹھہری ہوئی رات میں سیدھی آسمان کو اٹھ رہی تھی وہاں پہ دتو نے ٹوپی خالی کی ہتیلیوں میں مل مل کر خشک تمباکو کو چورا کیا پھر اس نے ٹوپی میں گڑ کی ایک ڈلی رکھی اور اس پہ تمباکو کو بھر دیا اس کے بعد پھونک پھونک کر اس نے مردہ راکھ اڑائی اور اندر سے انگارا اوپلے چمنے میں اٹھا کر تمباکو پہ دبا دیے تازہ بتازہ حکے کا ایک کش چاچے احمد کے حلق کو ایسے جا کر لگا کہ کھانسی کے گوتے سے اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا باقی رحمت نے ذرا احتیاط سے کش کھینچا اور کھانسنے لگا کڑوا تمباکو ہے چاچا احمد سانس برابر کر کے بولا کڑوا تمباکو ہے چاچا احمد سانس برابر کر کے بولا سینہ جلا کے رکھ دیا میرا بھتیجا پشور کی مارکیٹ سے لے کر آیا ہے رحمت چوہان نے بتایا کہتا ہے اس سے کڑوا تمباکو ملک میں کہیں نہیں ملتا رحمت راز دارانہ انداز میں چاچے احمد کی طرف جھک کر بولا سنا ہے یہ تمباکو ادھر انڈیا کو بھی سمگل ہوتا ہے بڑی قیمت پڑتی ہوگی چاچے احمد نے کہا ہاں رحمت نے سر ہلا کر جواب دیا اور خاموش ہو گیا اب ان کے حلق تازہ ہوکے کے عادی ہو چلے تھے رحمت چوہان چاچا احمد مولوی فقیر الدین دتو مراسی اور اس کا بیٹا ساجا باری باری گڑ گڑا رہے تھے اور رات بھیگنے کے ساتھ بھاری اور دھیمی ہوتی ہوئی آوازوں میں کوئی کوئی بات کر رہے تھے اعجاز دوسری پہ خاموش بیٹھا تھا سب کے کان گھر کے اندر کی جانب لگے تھے جہاں سے وقفے وقفے پر سکینہ کی اذیت ناک چیک سنائی دیتی جو دوسری عورتوں کی آوازوں میں دب جاتی عورتوں میں ماسی اور دائی کی آوازیں نمایاں تھی صبر کر کڑیے صبر کر زور لگا زور لگا اللہ پاک خوشیاں نصیب کرے سکینہ کی چیخ ایسی بدلی ہوئی آواز میں بلند ہو رہی تھی کہ ہر بار اسے سن کر باہر بیٹھے ہوئے لوگ چونک پڑتے اعجاز دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں دبائے مڑوڑتا جا رہا تھا مولوی فقیر الدین امید پر بیٹھا تھا کہ بیدائش پر اپنے مذہبی فرائض انجام دے میراسی لڑکے کی آس پہ بیٹھے تھے کہ مبارکباد پیش کر کے انعام وصول کریں رحمت چوہان سانجی دیوار کے ناطے بیٹھا تھا گاؤں بھر میں اب مکمل خاموشی تھی جس میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اضافہ کر رہی تھیں اسی طرح سائی کی ڈھیری سے آتی ہوئی شبیرے کی بانسی کی آواز بھی رات کے اس سکوت کا حصہ تھی سائی کی ڈھیری کوئی مزار نہ تھا بلکہ گاؤں سے باہر ایک ٹالی کے نیچے شاملہ زمین پہ مٹی کا ایک بڑا سا ڈھیر تھا جو سالوں سے وہاں پڑا تھا اور دھوپ اور بارشوں کے اثر سے تقریباً پختہ ہو چکا تھا شبیرہ حاجی عزیز دین کا بیٹا تھا جن کی کی کریانے دکان تھی شبیرہ کوئی کام کاج نہ کرتا تھا سارا دن دکان پہ لیٹا سویا رہتا تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے سر میں عشق کا بخار تھا جیسے ہی رات ہوتی وہ سائیں کی ڈھیری پہ جا چڑھتا اور وہاں بیٹھا دیر تک بانسری بجاتا رہتا کتوں کے بھونکنے اور شبیرے کی بانسری کی آوازیں اس حد تک رات میں گھل مل چکی تھیں کہ ان کا اپنا کوئی الگ وجود ہی نہ رہا تھا کئی سال بعد ایک روز صبح سویرے شبیرہ سائیں کی ڈھیری پہ مردہ پایا گیا کسی کو اس کے عشق کی خبر نہ ہوئی کسی نے کہا سانپ ڈس گیا ہے کوئی بولا سایہ اپنا کام کر گیا ہے سنا گیا کہ شبیرے کی موت کے دن کوئی فقیر ادھر سے گزرا اور موت کا واقعہ سن کر بولا تھا اسے اپنی جان کا دکھ تھا اس کی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی تھی مگر اس روز کے بعد گاؤں کی راتوں میں کبھی بانسری کی آواز بلند نہ ہوئی اپنی بانسری کی آواز کی مانند شبیرہ جس طرح تنے تنہا دنیا میں رہا اسی طرح رخصت ہو گیا گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ شبیرے کی موت کے بعد ایک عرصے تک رات کی وسیع خاموشی میں انہیں نیند نہ آتی تھی ان لوگوں کی زندگیوں پہ گاؤں کے کسی بڑے سے بڑے آدمی نے ایسا اثر نہ چھوڑا تھا رات آدھی نکل گئی تھی سرفراز چارپائی پہ بیٹھا چاندنی میں صحن کی زمین پر بکائن کے سائے کے گردا گرد آنکھوں ہی آنکھوں سے ہاشیاں کھینچ رہا تھا کہ اس کی پسلیوں میں ایک چھڑی کی نوک چبھی عباس اس کے بازو پہ کھڑا تھا عباس نے سر کے اشارے سے اسے باہر چلنے کو کہا سرفراز چپکے سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا عباس صرف بارہ سال کا تھا مگر قد میں سرفراز سے پانچ سال بڑا لگتا تھا خاص طور پر جب وہ اسکول سے آ کر کپڑے اتارتا اور چاچے احمد کے ساتھ مل کر بڑے بڑے کھیتوں میں ہل چلایا کرتا تو جوان آدمی نظر آتا تھا دروازے سے نکل کر عباس اپنی بیل گاڑی سے بچتا ہوا دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا گلی سنسان پڑی تھی ڈنڈی دکھاؤں وہ بولا ہاں سرفراز نے کہا عباس نے دونوں ہاتھ رانوں پہ ملنے شروع کیے اور پھر جلدی سے تحمد اٹھا دیا سرفراز اور اس کے ہمجولی کبھی کبھی جب مستی ان کے سر پہ سوار ہوتی اور آس پاس کوئی ماسٹر نہ ہوتا تو چھٹی کے بعد گراؤنڈ کے اندر رک کر ایک دوسرے کو اپنی اپنی ڈنڈیوں کی جھلک دکھایا کرتے تھے مگر اس وقت چاند کی روشنی میں عباس کی ڈنڈی کا ہجم دیکھ کر سرفراز دم بخود رہ گیا اب تو دکھا عباس نے حکم دیا سرفراز اسی طرح ہاتھ لٹکائے کھڑا رہا تو عباس نے اس کے سر پہ چھڑی لہرا کر دھمکی دی دکھاتا ہے کہ نہیں سرفراز نے آہستہ آہستہ اپنا نالا کھولنا شروع کیا عباس نے ہاتھ سے جھٹک کر اس کی شلوار گرا دی سرفراز جتنا بھی زور لگا سکتا تھا لگا چکا مگر عباس کے ڈر سے اس کی ڈنڈی نہ بنی بشر منہ وہ بولی عباس نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ جمایا چل اندر ابے کو بتاتی ہوں جمیلہ بسورتی ہوئی بولی تیری جان نکال دوں گا عباس نے آنکھیں دکھائیں جمیلا گال سہلاتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی کچے دودھ کی دھاریں لیتا ہوں عباس بولا تھن سے منہ لگا کر ساری طاقت اس میں ہوتی ہے اس نے دوبارہ تہمت اٹھا کر دکھایا اس کی ڈنڈی اسی طرح تنی کھڑی تھی سرفراز اس کے روب سے پیچھے ہٹتا ہوا صحن میں داخل ہوا اور چار پائی پہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد نیند نے اس پہ غلبہ پا لیا اور وہ وہیں پہ لیٹ کر سو گیا اس دن سے لے کر وہ جب بھی عباس سے ملا اس کی مچلتی ہوئی نظر ایک بار عباس کی رانوں کے بیچ سے ضرور گزرتی اور ساتھ ہی کچے دودھ کی داروں کی یاد آتی تھی وہ پھٹ رہی تھی جب شور سے سرفراز کی آنکھ کھل گئی جوڑا جوڑا جوڑا ہر طرف لوگ پکارتے پھر رہے تھے سب سے زیادہ شور مراسیوں کے باپ بیٹے نے مچا رکھا تھا جو تالی بجا بجا کر اور گا گا کر اعجاز اور چاچے احمد کو مبارکباد دے رہے تھے سرفراز نے آنکھ کھولی ہی تھی کہ مولوی فقیر الدین فجر کی نماز پڑھا کر اس کی چار پہ آ بیٹھا گاؤں کی عورتیں ایک ایک دو دو کر کے اپنے خوابیدہ چہرے ملتی اوڑھنیاں سروں پہ جماتی رات کے پہنے ہوئے کرتے سیدھے کرتی صحن سے گزر کر اندر جا رہی ہوتی گھر کے اندر اب سکینہ کی چیخیں رک چکی تھیں اور ان کی جگہ عورتوں کے شور و گل نے لے لی تھی خوشی کی ہنسی مذاق کی آوازیں اٹھ رہی تھیں کبھی کبھی کوئی عورت ترنگ میں آ کر کسی گیت کا ایک بول اٹھا دیتی بیچ بیچ میں چند سیکنڈ کے لیے نہایت ننی سی رونے کی آواز آتی جیسے کوئی بلی کا بچہ بلک رہا ہو گاؤں کے آدمی اپنے کام کاج کو جاتے ہوئے رک کر اعجاز کو اور چاچے احمد کو مبارکبادیں دیتے جا رہے تھے سورج ذرا اوپر ہوا تو رحمت چوہان کے گھر سے دودھ والے بھاری گڑوے میں ابلتی ہوئی گرم چائے جس پہ الائچیوں کے چھلکے تیر رہے تھے بن کر آئی ساتھ ہی نظام الدین آوان نے پرات بھر کر تر تراتا ہوا گڑ کا حلوہ اور رات کی بچی ہوئی روٹیاں گھی میں تل کر بھیج دی سب نے آدھی آدھی روٹی پہ اپنے حصے کا حلوہ رکھا اور ناشتہ کیا بچا ہوا حلوہ اور روٹیاں اندر گھر میں عورتوں کے لیے بھیج دیا گیا پھر سب نے چائے کے پیالے بھر بھر کے پیے دتو مراسی نے حکا تازہ کیا اعجاز نے صرف ایک دھونے والے اپنے حصے کے کھائے باقی پرات میں چھوڑ دیا اس کے چہرے پر ابھی تک وہی گو مگو کی حالت تھی نہ خوشی نہ غم صرف اونٹوں سے مسکرا مسکرا کر لوگوں کے دعا سلام کا جواب دے رہا تھا چاچا احمد اور مولوی فقیر الدین اندر جانے کو تیار بیٹھے تھے جب بلاوا آیا تو دونوں نے اعجاز کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی مگر اعجاز نے نفی میں سر ہلا دیا اور چارپائی پہ بیٹھا رہا دو ایک بار کہنے کے بعد چاچا احمد اور مولوی فقیر الدین مایوس ہو کر اندر کی جانب چل پڑے دروازے پہ ایک لہجہ رک کر چاچا زور سے کھنگارا اندر سے ماسی نے آواز دی آ جاؤ دونوں مرد اندر داخل ہو گئے سرفراز نے بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر قدم رکھا اندر عورتوں کا ایک جھمگٹا تھا مردوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنی اوڑھنیاں درست کرنی شروع کر دیں مبارک ہو چاچا نظام دین عوان کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا سکینہ گردن تک کھیس اڑے آرام سے لیٹی تھی اس کے چہرے پر اب ان اذیت ناک چیخوں کی رمک تک نہ دکھائی دیتی تھی اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون شوق کی روشنی تھی اس کی بغل میں کھیس سے ڈھکے ہوئے دو چھوٹے چھوٹے کپڑے کے بنڈل لپٹے لپٹائے رکھے تھے جن سے دو چوہوں جیسے سر باہر نکلے ہوئے تھے چاچے احمد نے شہد میں انگلی ڈبو کر ایک کے منہ میں ڈالی پھر مولوی فقیر الدین نے گڑتی کا یہ عمل دوسرے کے ساتھ دہرایا سرفراز چارپائی سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اچانک اس کے آگے بہت سی دھکم پیل کرتی ہوئی عورتیں آ گئیں اس وقت اسے محسوس ہوا کہ کمرے کے اندر ایک در بند ہبس آلود سی بھو پھیلی ہوئی ہے جیسے رکی ہوئی اکائی کا ڈکار ہو اس کا دم گھٹنے لگا وہ کمرے سے نکلنے کو پلٹا تو اس کے کان میں مولوی صاحب کی آواز پڑی جو ہلکے لہن میں اذان دے رہے تھے وہ صبح سرفراز کے بھتیجوں حسن اور حسین کی پیدائش کا دن تھا جب لوگوں کا آنا جانا کم ہوا اور چاچے احمد نے گاؤں کے نائی کو بلا کر پلاؤ کی دیکھ چڑھانے کا انتظام شروع کر دیا تو رات بھر کے جاگے ہوئے اعجاز نے چارپائی کھینچ کر سائے میں کی اور لیٹ کر آنکھیں مون لی مگر نیند اس کے سر سے غائب تھی اسکول سے چھٹی کر لو چاچے احمد نے کہا ہاں اعجاز نے ہولے سے جواب دیا اس کے دماغ میں ایک سے ایک خیال یلگار کرتا چلا آ رہا تھا صبح سویرے سے اس کے ذہن میں صرف چار چیزیں جڑی تھیں عقب میں سکینہ کا چہرہ تھا آگے دو نوزائیدہ بچوں کے ہیولے تھے جن کے نقوش وہ خیال کے باوجود یاد نہ کر سکتا تھا ان سے آگے کنیز کی شبی تھی تیکھی تیز اور آتش گیر مگر سب سے آگے اور سب سے اوپر ایک شرمندگی کی شکل تھی جس کی صورت اس کے دماغ میں ایک بھاری گدلے بے ترتیب سے پتھر کی مانند دھری تھی اسکول سے نکالے جانے کی ذلت اس بوجھ سے نکلنے کے لیے وہ پچھلے بیس گھنٹے سے رینگ رہا تھا یکے بعد دیگرے اس کے ہاتھ میں دو سہارے آئے تھے ایک کنیز کا دوسرا اپنے نوزائیدہ بچوں کا مگر اس ذلیل پتھر کا بوجھ سب سے بھاری تھا وہ اس خیال سے ابھی تک چھٹکارا نہ پا سکا تھا کہ کسی اور کے ہاتھ کے لکھے ہوئے استعفے پر وہ خاموشی سے دستخط کر کے کیوں وہاں سے چلا آیا تھا نہ اس نے کوئی جواب دیا نہ مزاحمت کی وہ کہہ سکتا تھا کہ اب یہ گورنمنٹ اسکول بن چکا ہے آپ مجھے برخاست کریں میں انڈسٹریل کورٹ میں جاؤں گا اگر یہ یونین ہی کی بات تھی تو وہ ٹھیک سے یونین کی مدد لے سکتا تھا اسے یاد آیا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے چلاکی سے مارشا لا کا ذکر کر کے اسے ڈرا دیا تھا مگر یہ کوئی ہمت ہارنے والی بات تو نہ تھی اعجاز کو نہ ماسٹر صاحب پہ غصہ تھا نہ کسی اور پہ صرف اپنے آپ پہ تھا اسی طرح گھومتا گھماتا اس کا خیال اس ذکر پہ چل نکلا کہ زندگی میں اس نے کوئی کا سر نہیں کیا تھا ایک آدھ اس نے سوچا معمولی میدان مارا تھا گو اس زمانے میں وہ مارکا ہی معلوم ہوتا تھا مویشیوں کی منڈی کے موقع پر اعجاز نے یاد کیا نور پور سے ہمارا کبڈی کا مقابلہ ٹھہرا تھا نور پور والوں نے سرگودے سے ایک کھلاڑی ججہ ترخان بلایا تھا جس کی سارے پنجاب کے اندر دھوم تھی پانچ فٹ کا آدمی اور بدن ایسا کہ جیسے تنا ہوا گدر فٹ بال ہو جب تیل اور پسینے میں نہایا ہوا آتا تو مچھلی کی مانند ہاتھ سے پھسل جاتا تھا چھٹکا سا آدمی نہ دائیں کو جھانسا دیتا نہ بائیں کو تلی پہ تلی مارتا اور کھڑا کھڑا چلانگ لگا کر مقابل کو سر سے ٹاپ جاتا تھا میں ایک دو بار دیکھ کر اس کا داؤ بھانپ گیا تھا میں نے اس پہ ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کر لیا وہ کھوٹی کوٹی پکارتا ہوا آیا تو ہم چار لڑکوں کے حلقے نے اس کا سامنا کیا میں نے دوسرے تینوں کو اشارے سے مطلع کر دیا تھا کہ یہ بھارو میرا ہے دل ہی دل میں میں نے اپنے سر کے برابر اس مقام کا تعین کر لیا تھا جہاں سے اس کے اڑتے ہوئے جسم کا گزر ممکن تھا اور پھر اسی جگہ پہ اپنی توجہ مرکوز رکھی اس بات کی میں داد دیتا ہوں کہ اس لڑکے نے ہم چاروں کو جانچنے کے بعد یہ پہچان کر لی کہ میں ہی ہوں جس نے اس پہ وار کرنے کا تہیا کر رکھا ہے اس نے میرے سامنے آ کر للکار ماری اور ساتھ ہی مجھے ہاتھ سے چھو کر گیند کی مانند اچھالا جیسے ہی اس کے پیر زمین سے اٹھے میں نے صحیح لمحے کا اندازہ کر کے اوپر اپنے بازوؤں کا ہلکا باندھ دیا میرا اندازہ درست نکلا میرے ہلکے کے اندر اس کی چھاتی مقید تھی میں نے اسے ہوا میں اچک لیا تھا اس جن جچے کے اندر میں نے اس سے اس طرح جکڑا کہ اس کا نکلنا محال ہو گیا میرے جوش کی حالت ایسی تھی کہ اس کی پشت کے پیچھے میرے ہاتھ آپس میں یوں گندے تھے کہ جیسے کسی رسی کو بل دے کر گانٹ دے دی گئی ہو اس چنگل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس اللہ کے بندے نے میرے کانوں کے اوپر دھولوں پہ دھولیں جمانی شروع کر دیں اس کی لوہے جیسی کلائیاں ہتھوڑے کی ضربوں کی مانند میرے سر پہ لگ رہی تھیں بعد میں کئی روز تک بائیں کان سے مجھے کچھ سنائی نہ دیا تھا ان دھولوں سے بچنے کی خاطر میں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ بھینچنا شروع کر دیا میرے لیے یہ جان کی بازی تھی کیونکہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ایک اور منٹ تک اس کی دھولیں میرے سر پر گزرتی رہیں تو میری رگیں پھٹ جائیں گی اور کھڑے کھڑے میرا دم نکل جائے گا یہ ایسا وقت تھا جب کبھی کبھی کھیل کے مقابلے کے اندر آدمی کو اپنا آخری وقت دکھائی دے جاتا تھا اور وہ اپنے بدن کے علاوہ اپنی روح کی تمام تر سچائی کے مقابل آ کھڑا ہوتا ہے اس وقت میں نے پورے زور کے ساتھ جو کسا تو اس کا پیٹ اس کی کمر سے جا لگا اور اس کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی جب اپنے بازوؤں میں مجھے اس کا بدن ڈھیلا پڑتا ہوا محسوس ہوا تو میں نے اس کے منہ کی طرف دیکھا اس کا دم ٹوٹ چکا تھا میرے ہاتھوں کی انگلیاں خون رکنے کے باعث جکڑی گئی تھی میں نے کوشش سے انہیں جدا کیا اور بازو کھول دیے ججا ترخان گیلے کپڑے کی مانند زمین پہ جا گرا پاؤں کے بھل بیٹھا وہ چہرہ اٹھا کر یوں مجھے دیکھنے لگا جیسے اسے پتہ ہی نہ چلا ہو کہ اس کے ساتھ کیا بیت گئی ہے پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چہرے پہ ہاتھ پھیر کر بولا پتر بدلہ لے کر چھوڑوں گا مگر اس کے بعد پھر کبھی میری اس سے مٹ بیڑ نہ ہوئی نور پور کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر سال اسے بدلے کے لیے واپس آنے کی خاطر رقم کی پیشکش کی جاتی ہے مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملتا میں نے اس پہ ایسی ذلت وار کی تھی کہ وہ کھلاڑی جس نے کل پنجاب کے بڑے بڑے مقابلوں میں نام کمایا تھا آئندہ بھی جو میدان مارنا ہے مار لے گا مگر اس شکست کو عمر بھر نہ بھولے گا جب میں نے اسے زمین پہ گرایا تو تماشائیوں میں ایک گلگلہ بلند ہوا ہمارے گاؤں کی ٹولی نے اپنے ڈھول پر تھاپ اٹھائی اور ناچتے ہوئے میدان میں گھس آئے منتظمین نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ بھاگتے ہوئے سیدھے میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں پہ اٹھا کر تماشائیوں کے ہلکے کے ساتھ ساتھ چکر لگانے لگے میں نے اپنے گاؤں کی ناموری کمائی تھی تماشائیوں میں ایک جانب کو عورتوں کی ٹولی کے ہمراہ دوبٹے میں سر چھپائے سکینہ کھڑی تھی اس وقت ابھی ہماری شادی نہ ہوئی تھی اور چاچا احمد اپنے سارے ٹبر کو لے کر منڈی میں ڈنگر خریدنے کو آیا ہوا تھا بعد میں سکینہ نے مجھے بتایا کہ مجھے لوگوں کے کندھوں پہ چڑھا اور لوگوں کو ڈھول کی تال پہ میرے ارد گرد ناچتے ہوئے دیکھ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی سکینہ اور میرے درمیان کچھ ایسی چیزیں مشترک ہیں جن کا کوئی بدل نہیں پھر یہ کیا بات ہے کہ اس عورت کا تصور میرے دل سے نہیں جاتا جسے میں نے کل پہلی بار دیکھا تھا مجھے یہ بھی احساس ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن پہ میں ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا گوارا نہ کیا کرتا تھا اس کے میلے کپڑے موٹی سلائی سے سیے گئے تھے اور ایک آدھ بے مہارا سا پیمن لگایا گیا تھا اس کے بال چپڑی ہوئی موٹی موٹی لٹوں میں لٹک رہے تھے اور کئی روز سے دھوئے نہ گئے تھے سب سے پہلے میں نے اسے سو گز کے فاصلے سے دیکھا اور گو اس وقت وہ ہاتھ پھیلائے آہو بکا کر رہی تھی مگر پہلی ہی نظر میں جب اس مقام سے مجھے اس کا چہرہ بھی نظر نہ آ رہا تھا وہ مجھے ایک روتی چلاتی ہوئی مزدورنی نہیں بلکہ ایک عورت کی شکل میں دکھائی دے رہی تھی پچھلے رخ کی ہوا چل رہی تھی جس سے اس کا کرتا اس کے بدن سے چمٹا ہوا تھا اور اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں کی بے کسی کے بجائے مجھے ایک بانک پر نظر آیا تھا اور اب بے معلوم طور پر میرے سر سے دن بھر کا بوجھ گویا ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا قریب پہنچ کر میں نے اس کا چہرہ دیکھا اس کے گالوں کی ابری ہوئی ہڈیوں پہ تنی ہوئی ملائم سیاہ مخمل کی سی جلد اور دودھ جیسے سفید دانت اور پتلے کرتے کے اندر سبز آدمیوں کی سی چھاتیاں دیکھیں تو یوں محسوس ہوا جیسے میرے ہوا سے اس عورت کے انداز کے اندر جکڑے ہوئے ہوں پہلی نظر سے آخری تک وہ ایک عورت تھی مگر ساتھ ہی وہ ایک انداز کی تصویر بھی تھی جیسے کہ اس کا وجود ہوا کی چند لکیروں سے تشکیل پایا ہو جب وہ سڑک پہ چڑھ کر مجھ سے پرے جا رہی تھی تو ہر قدم کے ساتھ اس کے بدن کے مختلف اعضاء الگ الگ حرکت کر رہے تھے مگر جوں جوں دور ہوتے جاتے تھے شام کے دھن لگے میں ایک بہاں مربوط اور بے وزن خاکہ بناتے جا رہے تھے جیسے کسی پرندے کی اڑان ہو جب میں گھر پہنچا تو نقشہ ہی مختلف تھا خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور سکینہ کی چیخوں سے نجات ملی تو دنیا ہی بدل چکی تھی ایک کی بجائے دو اور دونوں ہی لڑکے چار چار سیر کے صحت مند پٹھے میں بھی حیران تھا کہ سکینہ کے پیٹ میں شاید بچے کے علاوہ ہوا بھر چکی ہے جو اتنا پھول گیا ہے مگر سب لوگ کہتے تھے چاچے احمد کا سارا ٹبر چوڑی ہڈی کا بنا ہے ہوا کا گولا کہاں سے آئے گا یہ نر بچہ ہے اور تنو مند ہے یہ کسے پتہ تھا کہ یہ ایک نہیں دو دو ہیں مجھے ہوا میں الٹی چھلانگیں لگانی چاہیے مگر یا اللہ اس ایک دن اور رات میں تو نے کتنی وارداتیں میرے اوپر نازل کر دی ہیں زمینداری جسے وہ ایک سال قبل اپنی ساری اراضی رہن سے چھڑا کر شروع کر چکا تھا کے سوا اسکول کی نوکری اعجاز کی روزی اور عزت کا ذریعہ تھی اب اس کے کھو جانے کے واقعے نے اسے پہلی بار اپنی بنی بنائی محدود زندگی سے باہر نکل کر ہاتھ پاؤں مارنے پہ مجبور کر دیا تھا اسی کیفیت کے اندر اپنے ذہن کی تاریکی کو کم کرنے کی خاطر اس کا خیال ماضی کے ان روشن لمحوں کی جانب لپکنے لگا تھا جو کبھی کبھار ہر انسان کی عمر میں آتے ہیں اور جن میں آدمی اپنے روز و شب کے کونوں مکان سے اوپر اٹھ کر ایک اور جہاں کی جھلک دیکھتا ہے یہی سہارے اب اس کی آنکھوں کے پردوں پہ تیر رہے تھے اس نے وہ وقت یاد کیا جب وہ اپنے سسر چاچے احمد سے ملنے اس کے گاؤں گیا ہوا تھا کھیتوں کو جاتے ہوئے رمضان ماچھی نے مذاق مذاق میں چودھری احمد کو ہل چلانے کے مقابلے کو للکارا تھا جسے سن کر اعجاز کی طبیعت چمک اٹھی تھی اور اس نے آگے بڑھ کر مقابلے کی شرط کا جواب دیا تھا پھر چاچے احمد کے ایک ایکڑ کے رقبے میں اس کا ماچی کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اس کھیت میں پچھلے موسم کے اندر کپاس کی فصل لگی تھی اب پھٹی کی چنائی کے بعد میں چٹھی بھی گٹھوں میں باندھ کر خشک ہالن کے کوٹھوں میں بند کر دی گئی تھی اب اس کھیت کو گیہوں کی بیائی کے واسطے تیار کرنے کا وقت آیا تھا چاچا احمد کچھ مقابلے کی لذت اور کچھ اس خیال سے کہ مشقت کے بغیر اس کے کھیت کی مٹی الٹی جا رہی تھی خوش خوش کھڑا تھا رمضان ماچھی نمبرداروں کے ڈیرے پر جا پہنچا اور اس وعدے پر کہ اگلے روز وہ ان کے کھیت میں بگار کے طور پر ہل چلا دے گا ان کے بہترین سفید بیلوں کی جوڑی مانگ کر لے آیا سات نمبرداروں کے دو لڑکے بھی چلے آئے ماچھی نے ہل کندھے سے اتار کر بیل جوت دیے ماچھی کا چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا گاؤں پہنچا اور وہاں رکے بغیر مقابلے کی خبر کا اعلان کرتا ہوا دوسرے سرے سے نکل کر ہانپتا ہوا واپس آ پہنچا دو دو تین تین کے ٹولوں میں لوگ اٹھ کر مقابلے کے کھیتوں میں آنا شروع ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے کھیت کے گردا گرد تماشائیوں کا دائرہ بن گیا دو منصف مقرر ہوئے جنہوں نے قدموں سے ماپ کر کھیت کے عین درمیان میں لمبائی کے رخ سوٹی سے لکیر کھینچ دی پھر دونوں فریق اپنے اپنے حل ہاں کر اپنے اپنے نصف کے مخالف سروں پر جا کھڑے ہوئے مقابلے کا دستور مقرر تھا کہ دونوں فریق اپنے اپنے سروں سے چلیں گے اور درمیان میں ایک دوسرے کے برابر سے گزرتے ہوئے مخالف سمتوں میں بڑھ جائیں گے حتیٰ کہ حد پہ پہنچ کر واپس مڑیں گے مقابلے میں اصل مرحلے کا مقام یہی موڑ تھا ہل چلانے کا عام دستور قطع زمین کی حدود کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دائرے کو تنگ کرتے جانے کا تھا تاکہ بیل رخ توڑے بغیر چلتے جائیں اور تنگ موڑوں کا مسئلہ پیش نہ آئے جبکہ مقابلے کے اندر سیدھی لکیر کے آخر پہ پہنچ کر الٹے پاؤں مڑنے اور لکیر کے ساتھ لکیر ملا کر واپس آنے کا نقشہ تھا جتنی مشاکی سے اور کم سے کم وقت میں کوئی بیلوں کی جوڑی کو ایک سو اسی کے زاویے پہ موڑنے اور حل اٹھا کر نئی زمین پہ گاڑنے کا اہل تھا اتنا ہی قابل وہ اس کھیل کا کھلاڑی سمجھا جاتا تھا جب دونوں حالی اپنے اپنے کونوں پہ جم چکے تو ہل لا لا لا کر کے مقابلہ شروع ہوا تماشائیوں کے ہجوم سے ایک دبے دبے شور کی گونج اٹھی دونوں منصف مخالف سمتوں میں اپنا اپنا تہمت ٹخنوں سے اوپر اٹھائے فریقین کے ساتھ ساتھ چلتے کھیل کے اصولوں پہ کڑی نظر رکھے ہوئے تھے کہ ہل کے پھل کم سے کم تین انگل زمین کے اندر رہے اور لکیروں کے درمیان کوئی ننگی زمین نظر نہ آنے پائے وقدیانو وان سانجے وقدیانو وان سانجے کسی تماشائی نے جوش میں آ کر نعرہ لگایا ہل لا لا لا ساتھ ہی ڈھول کی تیز مانوس دھمک سنائی دی جو تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی میراسی کو خبر ہو چکی تھی خیال کے اس سہارے پہ تکیہ کیے آنکھیں میچ کر لیٹے اعجاز کے اعصاب پر گہری آرام دہ کیفیت تاری تھی اسے حل مقابلے کے آخر تک پہنچنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اس کے دل میں یہ اطمینان بخش علم تھا کہ اس نے وہ مقابلہ سوا لکیر کی گنجائش سے جیت لیا تھا چند لمحے تک وہ اسی طرح لیٹا رہا مگر جیسے ہی مقابلے کا تصور اس کے سامنے سے ہٹا اس کے دل کی ابتری لوٹ آئی جیسے اتنی دیر تک عقب میں دھاک لگائے بیٹھی ہو کسی خیال کے سہارے نے اس کا ساتھ نہ دیا اس نے آنکھیں کھول دیں اور چار سے اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا نور پور کی ڈسپینسری کے احاطے میں دیوار سے ٹیک لگائے ارشاد اور کنیز بیٹھے تھے ارشاد نے کھیس کی بکل کھول کر اپنی پٹیاں دکھائیں ملم پٹی ہو گئی ہے آپ کا احسان ہم نہیں اتار سکتے ملک صاحب کنیز نے ربڑ کی چپلی پہن رکھی تھی جس کے تلے آدھے گھس چکے تھے اور ننگی ایڑیاں زمین پہ گھسٹتی تھیں وہ کچی زمین پر ایسے آرام سے ٹانگے اپنے سامنے لمبی پھیلائے بیٹھی تھی جیسے مٹی کا اس کے دل میں کوئی خوف نہ ہو اعجاز کو خیال آیا کہ وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے اتنے عرصے سے چار پائی پہ سو کر نہ دیکھا تھا کہ اسے بھول ہی چکی تھی اور اب زمین کے ساتھ اس نے سیدھا رشتہ جوڑ لیا تھا اس کے ہاتھ پاؤں اور کندھوں کی نوک دار ہڈیاں عشرت کے ایسے نشان تھے گویا اس کے بدن پہ غربت کی تختیاں آویزا ہوں مگر تنگ دستی نے اس کے چہرے کا کچھ نہ بگاڑا تھا اس کی آنکھوں کی چمک جل کی سیاہ ملائمت تھوڑی کی اٹھان اور سفید دانتوں کے گرد ہونٹوں کی ہلکی سی مسکراہٹ کا تاثر جو بدحالی میں بھی چہرے کا مستقل جز بنا رہتا تھا یہ چیزیں اپنی جگہ پہ قائم تھیں پھر اس کی سرکش چھاتیاں تھیں جو اس کے بیٹھنے کے اس انداز میں بھی جبکہ اس کی کمر میں ہلکا سا خم تھا کرتے کے اندر اپنے جاندار خد و خال میں نمایاں تھی اس کا چھ سالہ بچہ اس کی بغل میں بیٹھا تھا کوئی بڑی چوٹ تو نہیں آئی اعجاز نے پوچھا جی درد بڑا اٹھتا ہے سانس نہیں نکلتا چھوٹے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں شہر جا کر ہسپتال سے تصویر کھچواؤ ملوم ہوتا ہے پسلیوں کو ضرب آئی ہے ہم غریب لوگ ہیں ملک جی نہ قدم اٹھتا ہے نہ ہاتھ پڑتا ہے کدھر سے کرائے خرچ کر کے جائیں آپ ایک اور مہربانی کریں ٹھیکے داروں سے آپ کی سلام دعا ہے ان سے کیس سن کر ہفتے دس دن کی چھٹی لے دیں ڈاکٹر ٹھیک کہتا ہے اعجاز نے کہا آنے جانے کا کرایہ میں دے دوں گا ہسپتال میں تصویر مفت اتر جائے گی ٹھیک پتہ چلے گا تو علاج بھی درست ہوگا ہسپتال کی بات چھوڑیے ملک صاحب کیوں ہم غریبوں کو وہاں کون پوچھتا ہے ایک ٹیکہ ٹھوک کر لٹا دیتے ہیں پھر مر کر ہی خلاصی ہوتی ہے آپ ٹھیکے داروں سے سفارش کر دیں تو میں چار دن میں تندرست ہو جاؤں گا اس بیوقوف عورت نے ایک اور ٹنٹا میرے سر پر کھڑا کر دیا ہے پتہ نہیں اب کیا بنے گا اللہ میرے اوپر رحم کرے ہائے اعجاز نے سوالیہ نظروں سے کنیز کو دیکھا چل چپ کر کنیز تنک کر بولی ہائے ہائے کر کے کان کھا گیا ہے میں پرچہ کرا کے ہی رہوں گی چاہے جان چلی جائے سن لیا ملک صاحب ارشاد بولا یہ اڑیل خچر میرے اوپر مصیبت لا کر رہے گی ہمیں پیشگی کی متاجی ہے پیشگی پیشگی کنیز بولی میں پیشگی کی متاج نہیں تو ہے میں تو تیرے پیچھے لگ کر ٹھڈے کھا رہی ہوں پہلے تو بڑی عیش کر رہا تھا جو اب مصیبت آئے گی ہائے کنیز نے آواز کھینچ کر ارشاد کی نقل اتاری کتنی پیچگی ہے اعجاز نے پوچھا تین ہزار کنیز نے جواب دیا دو ہزار لیے تھے تین ہزار چڑھ گئے وہ بھی نہ کسی کام نہ مقام سارا کھو کھاتے گیا کیا ہوا اس نے اپنے مامے کی ضمانت دی تھی اس کو پلس نے دوڑا دیا اور ضمانت کی رقم کھا گئے چل اب چپ کر خدا کی بندی ارشاد کراتے ہوئے بولا میری جان نکل رہی ہے تو پرچہ کرا کے مجھے ختم کرا دے گی اس کی عقل پیروں میں ہے ملک صاحب آپ رسوخ والے ہیں اس کو سمجھائیں معاملہ کیا ہے اعجاز نے پوچھا معاملہ کیا ہوگا جی ایک مصیبت گئی نہیں دوسری آ گئی ارشاد نے بتانا شروع کیا چل منہ بند کر کنیز بات کاٹ کر بولی رات کو اس کی پٹی ہو رہی تھی ملک صاحب تو پولیس والے ایک زخمی کو لے کر آئے تھانے دار نے ارشاد کو دیکھ کر پوچھا اس کے ساتھ کیا گزری ہے تو میں نے میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے منع بھی کیا ملک صاحب مگر مگر وگر مگر وگر نہ مراد کبھی زبان بھی کھولے گا کہ گونگے کا گونگا قبر میں چلا جائے گا ملک جی میں نے جو واردات تھی صاف صاف بیان کر دی زیادتی کو بندہ کب تک سہے اب تھانے دار صاحب مجبور کرتے ہیں کہ پرچہ کراؤ ارشاد نے کہا کہتے ہیں ورنہ پولیس ڈاکٹر کی رپورٹ پر خود کاروائی کرے گی یہ ایسا قانون ہے ملک صاحب کہ مجھے بھی پکڑ کر باندھ دیں گے پھر میرا سننے والا کون ہے یہ سارا یہ سارا ٹنٹا اس یونین کے آدمی کا کھڑا کیا ہوا ہے جی یونین کا نام سن کر اعجاز چونکا کون آدمی ہے اس کا تو کسب ہی یہ ہے ملک صاحب غریبوں کو الٹی پلٹی راہ پر لگاتا ہے اس کا کیا جاتا ہے مارے تو غریب جاتے ہیں کیا کہتا ہے کہتا ہے ہم اکٹھ کر لیں تب مزدوری دگنی ہو جائے گی پیشگیاں معاف ہو جائیں گی کہتا ہے زیادتیوں کی رپورٹ کرو تو کیا گل کہتا ہے کنیز بولی پہلے تجھے کیا انعام مل رہا ہے اس کا سر پھرا ہوا ہے جی ارشاد نے کہا اس نے اس بے وقوف کا بھی سر پھیر دیا ہے خیر کوئی بات نہیں اعجاز بولا کوئی گناہ تو نہیں کرتا اگر ایسا کہتا ہے تو کوئی سکول وکول کی بات نہیں جی ارشاد نے کہا میرے ساتھ جو حشر ہوا ہے اسی کی وجہ سے ہوا ہے ٹھیکے داروں کو خبر ہو گئی کہ یہ اس آدمی کی بات سنتی ہے ہے کون اعجاز نے پوچھا بشیر احمد نام کا آدمی ہے جی اللہ جانے کہاں سے ہمارے لیے آفت بن کر آیا ہے شہر میں رہتا ہے بھگوان پورے کی طرف پھر ارشاد اعجاز کی جانب جھک کر نیچی آواز میں بولا اصلی بات یہ ہے ملک صاحب کہ وہ اس پر آنکھ رکھتا ہے اس بیوقوف عورت کی عقل ماری گئی ہے کنیز خاموشی سے اعجاز کا منہ دیکھ رہی تھی جیسے اب جواب دے دے کر تھک چکی ہو اب کہاں جا رہے ہو اعجاز نے پوچھا بھٹے پر جا رہے ہیں ارشاد نے کہا آگے جو اللہ کرے ہمارا کیا زور ہے اعجاز چند لمحے تک وہاں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا اچھا پھر وہ بولا میں کل تمہارا پتہ کرنے آؤں گا ٹھیکے دار مل گئے تو ان سے بھی بات کروں گا گھر واپس جانے کی بجائے وہ دیر تک کھیتوں میں پھرتا رہا